نحمده ونصلي على رسوله أما بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي الذي بعبده ليلا المسجد المسجد الحرام إلى الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فآتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم اس سے پہلے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ شروع کریں سورہ نحل کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم آیت آئی تھی کہ جس کے حوالے سے کسی قدر وضاحت ہونی چاہیے لیکن چونکہ اس وقت میں چاہتا تھا کہ وقت کے اندر اندر اس کی اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے تو میں اس وقت رکا نہیں ہوں یہ آیت نمبر ایک سو پچیس ہے سورہ مبارکہ کہ ادو الا سبیل رب قبل حکمت و معزت الحسنت و جاد الحملتی اصل میں اس میں دعوت اسلامی اور دعوت دین کے تین مختلف لیولز کا تذکرہ ہے عام طور پر اس کو ایک ہی چیز سمجھ کر لوگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے وضاحت بھی کی ہے لیکن دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو چونکہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں تو دعوت و تبلیغ کے بھی اسی اعتبار سے مختلف گوشے کہہ لیجئے مختلف لیولز کہہ لیجئے مثلا یہ کہ انسانوں میں ایک چھوٹی بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جن کو ہم انٹیلیجنسیا کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں کسی بات کو قبول کرتے ہیں تو پہلے عقل سے سمجھتے ہیں تب قبول کرتے ہیں جذبات سے نہیں اور یہ کہ کسی شے کو رد کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں اگر قبول کرتے ہیں تو دلیل سے رد کرتے ہیں تو دلیل سے یہ انٹلیکچوئل مائنورٹی آپ اسے کہیں یا انٹیلیجنسیا کہیں یا یہ کہ اس کے لیے برین ٹرسٹ بھی ایک لفظ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے بہت کم ہے تعداد میں لیکن ڈسائسو ہوتے ہیں اس معاشرے کا جو بحثیت مجموعی رخ ہے وہ یہ معین کرتے ہیں عوام کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں آزا و جوارے ہیں لیکن جو حیثیت ایک انسان کے جسم میں دماغ کی ہے وہ اس برین ٹرسٹ کی ہوتی ہے انٹیلیجنسیا کی یہ طبقہ جو ہے اس کو دعوت جو دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ واس سے نہیں جذباتی نہیں بالحکم پختہ باتیں عقیل دلائی محکم باتیں وہ حکمت جس کے بارے میں فرمایا گیا وہ میوت اور حکمت فقدوت یا خیرن کثیرہ سرائے بقرہ میں ہم پڑھائے اور وہ حکمت کے جو تین جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے مراحل میں سب سے اونچا مرحلہ بیان ہوا ہے یتلو علیہ ہی ہی وہ وہی محمود کتاب اول حکمت یہ حکمت جو ہے گہری باتیں دانائی کی باتیں عقل کی باتیں مسلمہ اصول ان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ کس شے کی اہمیت زیادہ ہے کس شے کی اہمیت کم ہے کیا چیز پرائمری امپورٹنس کی ہے کیا سیکنڈری ہے ان چیزوں کو جاننے والے لوگ جو ہیں جو اصول پہچان لیتے ہیں پھر اصولوں کو منتقل کرنا جانتے ہیں تو ان کے لیے دعوت جو ہے وہ بھی باہر اسی سطح کی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت جو ہے دلائل پر براہین پر جب قرآن کہتا ہے اپنے مخالفین سے ہاتھوں برہانہ کو منکن تم سادتی لاؤ دلیل لاؤ تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے مخاطبین جو ہیں ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ دلیل طلب کرے اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو خود اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کافی بلند ہو چکا ہو جس کا اپنا شعور بہت پختہ ہو چکا ہو جب تک کہ وہ خود حکیم نہ ہو تو حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دے گا لیکن ایک ہے عام سطح لوگوں کی عام لوگ جو ہے جن کے دماغوں میں اس طرح کی کوئی فطور نہیں ہوتے کوئی وہ عقل کی چھلنی لگی ہوئی نہیں ہوتی ان کے جذبات جو ہیں اچھے اگر جذبات اچھی بات کہی جائے تو جذباتی طور پر بھی اپیل ہو جاتی ہے یوں سمجھیے کہ دل جو ہے ان کے کھلے ہیں کھلی کتاب کے مانند ہیں آپ جو چاہے لکھ دیجیے جیسے کھلی صاف سلیٹ ہے اس پر آپ نے جو چاہ لکھ دیا ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ معذیت الحسن ایک بات جو ہے اچھی بات ہو خلوص سے ساتھ کہی جائے وہ شخص یہ محسوس کرے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے مجھ پر ڈھونس نہیں جمانا چاہتا اپنے علم کا روب نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ یہ در حقیقت میری خیر خواہی کی وجہ سے مجھ سے نفرت نہیں کرتا میری تحقیق نہیں کر رہا ہے جو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ خود اس سے کہہ رہا ہے از دل خیزت بر دل ریزت دل سے بات نکلے گی اور دل پہ جا اترے گی یہ ہے معاوضۂ حسنا عوام الناس کے لیے دعوت جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہوتی ہے وہ زیادہ عقلی اور منطقی اور بحثیں اور اور ان کے سامنے فلسفے کی جو ہے وہ کتابیں کھول کر آدمی بیٹھ جائے تو یہ گویا کہ ان پر ظلم ہے یہ ان کے لیے تکلیف مالا اطاق ہے تو سب سے اوپر کا لیول ہے ادو الاسبین رب کبھی حکمہ پھر ہے بھی الحسنہ عوام کے لیے نمبر تین وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ معاشرے کے اندر کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوتے ہیں مثلاً عیسائی مشنریز ہیں انہیں تو خرچے ملتے ہیں ان کے تنخواہیں ہیں ان کے بجٹس ہیں بڑی بڑی حکومتوں کی طرح کے بجٹ ان کے ہیں ان کی ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہو خاص خاص ایشوز کے اوپر ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے قادیانیوں کا نظام ہے بہائیوں کا نظام ہے ان کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دے کر وہ مجادلے کے لیے مناظرے کے لیے بحث کے لیے اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے یہ بات مان کر دینے والے نہیں ہوتے آپ خلوص کے ساتھ ان سے بات کریں گے تو وہ در حقیقت وہ تو یوں سمجھیے کہ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے تو اس پر کہ انہوں نے بات نہیں ماننی بلکہ یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنا ان کے ساتھ جدال کرنا پڑتا ہے جو جھگڑنا بھی پڑتا ہے بحث بھی کرنی پڑے گی لیکن اس بحث میں بھی جو ہمارے ہاں مناظرے کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں مناظرے کا لفظ نہیں آیا ہے مجادلے کا لفظ آیا ہے جادل ہوں ہاں اسے جھگڑو انہیں جواب دینے پڑیں گے ایسے کہ جو انہیں خاموش کر دیں اگر وہ خاموش نہیں ہوں گے تو عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہو جائے گا لیکن اس مجادلے میں بھی تمہارا اپنا اخلاقی معیار برقرار رہنا چاہیے نیچے نہ اترو گالم بلوچ پر نہ آ جاؤ بہت گھٹیا انداز اختیار نہ کر لو بلکہ جیسے کہا گیا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دینی شروع کر دو بلکہ یہ کہ ان میں بھی ہمیں آداب اس کے اندر بھی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو یہ تین لیولز ہیں ادو الا سبیل رب کا عزت الحسنت بجاتل احسن اب اس میں ہر ایک کے لیے پھر تیاری کرنی ہوگی قادیانیوں سے مباحثے کرنے کے لیے ظاہر بات ہے عام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان اسپیشل ایشوز کے اوپر اس کو صحیح صحیح جو ہے اس کو تعلیم نہ دے دی گئی ہو اس کی پوری تربیت نہ ہو گئی ہو اور اسی طریقے سے جو بہائیوں نے کوئی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں منکرین حدیث نے کوئی اٹھائے ہوئے ہیں تو اس طرح کے لیے جو ہے یہ تین لیولز ہیں تو سمجھ لیجیے اب آئیے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف چل رہے ہیں یہ قرآن مجید کے مشق میں دو عظیم خزانے ہیں حکمت قرآن کے سورہ بنی اسرائیل اور سورت القحف اور یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے ان میں جوڑے ہونے کی جو نسبتیں ہیں نسبت زوجیت کیا کیا مشاہبتیں ہیں کس کس اعتبار سے کمپلیمنٹری ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ میں شروع میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا یہ تو دوران جب ہم ترجمہ کریں گے پڑھیں گے بات واضح ہو جائے گی لیکن ایک دو موٹی موٹی باتیں دیکھ لیجئے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الی اسراب ابدی اللہ کی تصویر کے ساتھ سورہ کہاں شروع ہوگی الحمد للہ اللہ ابدی کتاب الحمد للہ اور حدیث نبوی میں آیا ہے المیزان الحمد للہ تم نہ جو میزان معرفت خدا بندی ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے تصویر سے سبحان اللہ کہنے سے اور پر ہو جاتی ہے الحمد للہ کہنے سے یہ دونوں مل کر گویا کہ معرفت خدا بندی کا جو بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے اثاثہ اور جو پونجی ہو سکتی ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے یہ ہم آگے چل کر المسبحات میں اس مضمون پر تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن یہاں نوٹ کر لیجیے تصویر سے شروع ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل اور تحمید سے الحمد للہ نظی اللہ اب کتاب پھر یہ کہ یہاں ہے ذکر اللہ اپنے بندے کو لے گیا وہاں ہے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری یہ گویا کہ ویسے پوکل معاملہ ہو رہا ہے دونوں جگہ عبد کا لفظ آیا رسول کا لفظ نہیں آیا سبحان نظی اسراب اب دہی الحمد للہ نذی عنظلہ کتاب اس طرح آخر میں آپ دیکھیں گے دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی جو ہے کل سے شروع ہوگی ولید اللہ عبد الرحمان ایم ماتا دو فلاح الاسماء الحسنہ اسی طریقے سے آخری آیت بھی ہے اور پھر اسی طریقے سے سورہ کہف کی بھی آخری دو آیتیں کل سے شروع ہوئی یہ چار کل ہیں چار کل تو سورتوں کے ہیں کل کلیائی احد اور کل آؤز و برب الفلق اور کل آؤز و برب الناس چار کل بہت مشہور ہیں لیکن یہ چار کل جو ہیں دو آیتیں کل والی یہ جو سورہ اسرائیل کے آخر میں آئیں گی اور دو آیتیں کل والی جو سورہ کا نہایت عظیم آیات ہیں اور ان دونوں میں بھی پھر وہی ریسی پروکل نسبت ہوگی جس کی طرف کہ میں نے اشارہ کیا ہے ایک اور خاص بات یہ ہے ان دونوں صورتوں میں کہ یہ اس طریقے سے انٹر لاکڈ ہے جیسے ریل گاڑی کے دو ڈبے ہوتے ہیں ان کو جوڑا ہوا ہوتا ہے بیچ میں انٹر لاکڈ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ ختم ہوگی سورہ مبارکہ کبر ہو تق میرا يتخذ ولدا کہو کہ کل ہم کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا یہ آخری آیت ہے اور اس حکم پر گویا کہ تعمیر کرتے ہوئے اگلی صورت نازل ہو رہی ہے الحمد للہ کتاب ولم يجعل له عوجا اس طریقے سے یہ دونوں جوڑے جو ہے باہم انٹر لاک ہوئے یہ سورہ بن اسرائیل جو ہے اس کا پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے بہت عظیم ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چار ادوار کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست تک گزر چکے تھے دو ہزار برس کی تاریخ ان کی ہے جس کو کہ چار ادوار میں یہاں چار آیتوں میں سمو کر بیان کر دیا گیا اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے کہ ایک حدیث نبی میں آیا ہے علی امتی ماں تلا بنیسرائی لغم نال میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے بالکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو آپ کو مختلف نظر آئیں گے جوتیوں کے رخ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پنجوں کے حساب سے لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو اسی طریقے سے چار ادوار امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے گزر چکے ہیں تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آئینہ جو ہے ان آیات میں جو تاریخ بن اسرائیل کا آ رہا ہے وہ بہت مفید ہے چنانچہ اس پر میں نے آج سے کوئی سن چوہتر کی بات ہے تو اب سمجھ لیجئے کہ چوبیس برس ہونے کو آ رہے ہیں یا تیئیس برس کو ہی چکے ہیں میں نے مضمون لکھا تھا وہ پھر پہلے تو اب چھپتا ہے چھوٹی شکل میں وہ کتاب کیا ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر اور اس کے بعد ایک بڑی کتاب بھی اب آ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے جو اس موضوع پر ہے لیکن اس دمن میں جو کچھ مجھ پر کھلا ہے وہ در حقیقت ان آیات کے حوالے سے اور اس حدیث کی کنجی سے وہ حدیث جو ہے گویا کہ وہ ایک کنجی کی حیثیت رکھتی تھی جس سے کہ میں نے ان آیات میں جو خزانہ مضمر ہے علم کا اور معرفت کا اور معلومات کا اس کو میں نے کھولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب جو ہے انگریزی میں بھی یہ کتاب کا جو ہے چھوٹا بھی موجود ہے rise and fall of the Muslim اما اور دوسری طرف انگریزی میں اب دوسری کتاب کی بھی ترجمانی آ گئی ہے لیسن فرام ہسٹری اور وہ سب کے سب جیسا کہ میں نے کیا یہاں سے ماخوذ ہے سبحان الزی من المسجد الحرام الى المسد الاقصى پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے ال المسد القسا دور کی مسجد کی طرف یعنی یروشلم بیت مسجد اقسا جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا الزی بارک ہو جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زخیز علاقہ ہے بہت اچھی آب و ہوا ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں خود حضرت ابراہیم کا مدفن بھی وہی ہے حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا ہے بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں اور یہ جو مرکز رہا ہے یروشلم کا ہیکل سلیمانی یہ معلوم کتنے نیک لوگ جو ہے یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں تو وہ پورا ماحول جو ہے روحانی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے یہ اشارہ ہو رہا ہے میں آج کے سفر کی طرف جس کے دو حصے ہیں ایک حصہ زمینی اور ایک حصہ پھر آسمان کی طرف زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد یروشلم تک حضور کو لے جایا گیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے جو اوپر اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے قرآن مجید میں یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے اور اس کا خاص سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکز تھے ان کا متولی بنا رہا ہے محمد کو اور ان کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم ولا صاب صلاحت وسلام اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا وہاں تمام انبیاء کرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئی جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جسد دیے ہوں گے مثالی جسد دیے جن حقیقتوں کو ہم نہیں جان سکتے یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا وہاں حضور نے ان کی امامت کی پھر وہاں سے آسمان کی طرف آپ کا سفر کا جو ہے وہ عروج کا معراج کا سفر شروع ہوا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر سورت النجم میں آئے گا مختصر طور پر یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے سبحان النزی اسراب من الحرام مسجد مسجد نزی بارک نہ تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات ان نہوں ہوا سمیع العلیم یقیناً سمیع البصیر یقیناً وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا اب اس کے بعد وہ جو مرکز تھا وہاں پر چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ مرکز رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعبیر کیا تھا تو اب ان کی تاریخ کا حوالہ شروع ہو رہا ہے وہ آج نا موسا کتاب اور ہم نے موسا کو کتاب دی تھی یعنی تورات وہ جالنا نے بنی اسرائیل اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت نامہ رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے وہ الناس اس معنی میں نہیں تھی کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہو بلکہ وہ در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بجاننا جاننا حدل بنی اسرائیل اللہ تب تخذ دونی وکیلا اور اس کی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ توحید کا اصل جو جوہر ہے مغز ہے وہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو کار ساز نہ سمجھو مت پکڑو کسی اور کو میرے سوا کار ساز کسی پر تمہارا بھروسہ کسی پر توقل نہ ہو میرے سوا یہ توحید کا لب لباب ہے اور خلاصہ ہے ذروی یا تمن حمل نامعلوح ہے وہ لوگ جو اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ سوار کیا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام حام یافس اور ظاہر بات سام ہی کی نسل ہے یہ کہ جس میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی اور انہی کی نسل ہے یہ بنی اسرائیل تو گویا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لیے گئے تھے ان کی کشتی میں انہی میں سے ایک کی نسل تم ہو ضروریت یا کمن حمل معلوم ان نو کان آبدن شکورا یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں وہ قزینہ بنی اسرائیل افیل کتاب علاط الفیل لفظ مرتین اور ہم نے یہ پہلے ہی متنوع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ دو مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد مچاؤ گے بلا تعلوم نہ علوم قبیرہ اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی کرو گے یعنی دو انوار تم پر ایسے آئیں گے شرارتیں کرو گے سرکشی کرو گے دین سے دور ہو جاؤ گے لحم و لعب میں مبتلا ہو جاؤ گے عیاشیوں کے اندر اور اس میں تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں گے اب یہاں پہ بٹوین دی لائن یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک دور آیا کہ جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائی کیونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں تاریخ بنی سائی کے ضمن میں وہ ذہن میں رکھیے حضرت موسا علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو مصر سے تو یہ چودہ سو قبل مسیح کی بات ہے اس کے بعد وہ آئے ہیں تورات رات انہیں ملی ہے جبکہ وہ جبل پور کے پاس پڑاؤ ڈالا ہے وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرف چلے ہیں جب کہا گیا کہ جنگ کرو قوم نے انکار کر دیا تو چالیس برس تک کی سزا مل گئی ان کی بزدلی کی وجہ سے چالیس برس تک وہ اسی سیرا میں بھٹکتے پھرے اسی دوران حضرت موسا کا انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا لیکن پھر صحرا میں جو نسل پیدا ہوئی وہ پلی بڑھی وہ ہمت والی تھی مشقت دیکھی ہوئی تھی اس نے اس نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا حضرت یوشا ابن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسا علیہ السلام کے ان کی سرکردگی میں تو فلسطین فتح کر لیا پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا یا جری کو ہے آج بھی موجود ہے وہ شہر اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے اندر پورا پورا فلسطین فتح کر لیا لیکن غلطی یہ کی کہ اس نے ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی بہت سے بارہ حکومتیں بارہ قبیلے تھے جیسے بارہ چشمے ان کو دیے گئے تھے بارہ حکومتیں بنا لی پھر آپس میں لڑنے بھی لگے تو آئے پھر ہوئی تو آس پاس کے جو مشرق اور کافر قومیں تھیں سیریا وغیرہ میں اور آس پاس اردن کے رہنے والی انہوں نے پھر جو ہے ان کے ان کے اندر ریشہ دوانی شروع کی اور ایک دور یہ آیا کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ بڑی زوال سے دو چار ہو گئے تب انہیں ہوش آیا انہوں نے سیموئل نبی جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کیجیے ایک سپہ سالار ہو تاکہ اس کے پیچھے ہم سب کے سب بارہ کے بارہ قبیلے جمع ہو کر جنگ کریں تو پھر یہ کہ اپنے دشمنوں کو فتح حاصل ہو یہ وقفہ تقریباً تین سو برس کا ہے جس کے بعد وہ جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی اور حضرت تالوت نے جالوت کو قتل کیا پھر حضرت داؤد منظر پر آ گئے پھر تالوت حضرت داود اور حضرت سلیمان یہ تین ان کی حکومتیں ہیں تقریباً سو برس پر پھیلی ہوئی سولہ برس تالود کے چالیس برس حضرت داود کے چالیس برس حضرت سلیمان کے یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے جیسے ہمارے یہاں حضرت بکر کا دور مختصر ہے پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ مل کر جو ہمارے ہاں بنتے چوبیس برس تین خلافتوں کے ان کے ہاں یہ سو برس کا راستہ ہے لیکن حضرت عثمان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تقسیم ہو گئی تھی مملکت اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو حضرت ابی معاویہ نے تسلیم نہیں کیا تو شام اور مصر کے علاقے علیحدہ رہے بالکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں جو مملکت تقسیم ہو گئی ایک شمالی مملکت تھی جو جس کا نام اسرائیل تھا اور سامریا اس کا دار الخلافت تھا ایک جنوبی تھی یہودا اور وہ اس کا جو ہے یا یروشلم اس دار دارالخلافہ تو اس طریقے سے دو ملک یہ بن گئے یہ زمانہ ان کا ابھی عروج کا باہر حال ہے کچھ کئی سو برس ان کے عروج کے گزرے پھر ان میں خرابیاں آئیں پھر ان کے اندر شرک مشرکانہ اوہام آ گئے دنیا پرستی آ گئی شریعت کا مذاق بنانا ہو گیا معاملہ تو پھر ان پر زوال آیا پہلا زوال جو آیا پہلے اسیرینس نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا یہ کوئی ختم کیا انہوں نے اس سے کافی پہلے سات آٹھ سو برس قبل حضرت مسیح کے اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبوکڈ نظر جو نمرود تھا عراق کا اس کا حملہ ہوا ہے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں انہوں نے یروشلم کو برباد کیا چھ لاکھ کو قتل کیا چھ لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا اور یہ کہ یروشلم میں دو اینٹیں سلامت نہیں رہنے دی اور بحکل سلیمانی کو بسمار کر دیا یہ ان کا بدترین دور آیا تقریباً سوا سو برس یہ کیپٹیوٹی میں رہے بیبیلونیا میں چھ لاکھ کو ہانک کر لے گیا وہاں پر بدترین دور تو پہلا عروج اس کا جو کلائمیکس تھا وہ داؤد اور سلیمان کا دور حکومت اور پہلا زوال جس کا یہ یوں سمجھیے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیوٹی کا دور ہے ان کا اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے اللہ نے بھیجا انہوں نے دعوت اصلاح توبہ کی مناوی کی پھر یہ لوگ کچھ ٹھیک ہوئے ادھر یہ کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم کیا خورس نے ذوالقرنین نے کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو تو یہ پھر آ گئے حضرت عزیر کے ساتھ ہو کر آئے ہیں تو یہ تقریباً چار سو اٹھاون قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں تو یہ سمجھیے کہ سوا سو برس تک یہ جو شہر ہے اجڑا پڑا رہا ہے اسی دوران میں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے سو برس کے لیے سلائی بھی رکھا ہے وہ بہت من پر تاریخ کر دی تھی جو سورہ بکرا میں ہم پڑھ کر آئے ہیں یہ سارے واقعات کو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ٹکڑے جو ہم نے پڑھے ان کو جوڑ لیجیے بہرحال پھر ان کے اندر یہ کہ ایک نیکی کی تحریک چلی پھر ان کے اندر لوگوں نے توبہ کی پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ایک عروج عطا کیا بھی سلطنت قائم ہوئی اور وہ جہاں تک دنیاوی حدود ہیں زمینی حدود وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی یہ ان کا دوسرا دور عروج ہے لیکن پھر ان کے اندر زوال آیا پھر خرابی آئی پھر وہی دنیا پرستی وہی عیاشیاں وہی بدماشیاں وہی مشرقانہ اوہام اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں سکندر مخدونی نے پہلے فتح کیا ان کو پھر سلیوکس جو اس سروکس نے لاٹ تھا وہ ان پر حکمران رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آ گئے رومنز نے ان کو فتح کر لیا ان کی حکومتیں چلتی رہی یہ دوسرا دور ہے اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومن ہی کے ہاتھوں سن ستر عیسوی میں دوبارہ یروشلم تباہ و برباد ہوا ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے پھر دوبارہ وہ ٹیمپل یا حیکل سلیمانی دوبارہ تعبیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد پھر وہ انسوار کر دیا گیا اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے وقت پانچ سو برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہوئے سن ستر عیسوی میں وہ مسمار ہوا اور پانچ سو اکہتر میں حضور کی پیدائش ہے یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے پانچ سو برس بعد ہوئی ہے جبکہ یہ رومیوں کے ہاتھوں ہے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا یروشلم میں پھر کوئی متلفظ نہیں رہا لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا ان کا ڈائش پورا شروع ہو گیا وہ ڈائش پورا اس صدی کے شروع میں ختم ہوا ہے وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا یہ ساری داستان بڑی اہم ہے اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں چودہ سو برس تک نبوت رہی جس کے ہاں تین کتابیں نازل ہوئی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں دو جگہ ہے یا بنی اسرائیل اللہ تعالیغل تو کم العالمین میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی ہے تو اسی طریقے سے پھر ان کو معذول جب کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں تو حضور نے بتایا وہی کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہی کچھ ہم پر بھی ہوا ہے ہمارا بھی پہلا عروج اربوں کی زیر قیادت تھا پھر سوال آیا پہلے پٹائی ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں پھر جو پٹائی ہوئی ہے بڑی پٹائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پھر ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے سے فتنہ تاتار اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی اربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آ گئی وہ وہی لوگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل کیے پھر وہ ایمان لے آئے اسلام لے آئے انہی کے ذریعے یہ مختلف حکومتیں بنی ترکان تیموری اور ترکان صفوی اور ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوال آیا وہ ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں گریٹ اوٹمان امپائر جو ہے اس صدی کے شروع میں ختم ہو گئی اور ہم پر بھی جو دوسرا جو دور آیا عذاب کا وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا کہیں انگریز آ گئے کہیں فرانسیسی آ گئے کہیں اطالوی آ گئے کہیں اسپینڈ آ گئے کہیں ڈچ آ گئے تو جیسے کہ یہودیوں پر بھی دوسرا عذاب جو آیا تھا وہ گریکس اور رومنس کے ہاتھوں اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی دوسرا زوال کا دور جو آیا ہے وہ یوروپین کولونیل پاورز کے ہاتھوں آیا ہم نے یہ طے کر دیا تھا پہلے ہی سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم اپنی تاریخ میں دو مرتبہ بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے فیضا جہاں واد و اولا ہوا جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا باسنا علیکم عباد اللہ علی باسن شدید ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت جنگ کرنے والے بڑے سخت جنگجو تھے پر جاسو خدانت دیار تو وہ تمہاری آبادیوں میں ملکوں میں گھس گئے مکان وعدہ مفولا اور وہ وعدہ جو اللہ کا تھا وہ پورا ہو کر رہا یعنی جب تم شرارت کرو گے جب تم جین سے برگشتہ ہو جاؤ گے جب تم اللہ کی کتاب کو اللہ کے قانون کو جو ہے وہ مذاق اور ہنسی بنا لو گے تو پھر تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے پڑیں گے یہ میں بتا چکا ہوں پہلے یہ کوڑے آئے اسیرینس کے ہاتھوں جنہوں نے ختم کر دیا اسرائیلی مملکت کو پھر یہ آئے نبو کٹ نظر کے ہاتھوں بیبیلونینس کے ہاتھوں جس نے کہ یروشلم کو بھی برباد کیا چھ لاکھ کو قتل کیا چھ لاکھ کو ساتھ لیا گیا اور حیکر سلیمانی مسمار کر دیا سمر رضد نہ لقو الکرتا پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک مرتبہ پھر دی سہارا دیا چاہے وہ سہارا ایرانیوں کی وجہ سے ہوا کہ خورس یا سائرس ذوالقرنین اس نے اب عراق پر حملہ کیا اور پھر یہاں پہ ان کو اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو تو یہ واپس آئے سمر ادنا لکم رکھا علیہم پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی ان پر وہ امددناکم اور تمہاری مدد کی بے اموال اموال کے ذریعے سے بھی وہ بنینا اور اولاد بیٹوں کے ذریعے سے بھی وہ جالناکم اکثر نصیرہ اور پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ایک کثیر تعداد والی قوم تم پھلے پھولے پھر ایک بڑی پراسپرس قوم بن گئے ان احسن تم احسن تم نے انفوسے کو تم نے اگر کوئی بھلائی کمائی تو اپنے رس کے لیے بھلائی کمائی اپنے لیے کمائی اپنے فائدے کے لیے بھائی نسا تو فلاح اور اگر کوئی برا کام کیا تو وہ بھی اپنے لیے کیا اس کا وبال تم پر دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب آئے گا فیضا جا واد الآخرت جب وہ دوسری مرتبہ کی وہ سرکشی اور تمرد اور شیطنت تمہاری اور تمہارا جو ہے دین سے بردشتگی کا دور آیا تو دوسرے وعدے کا وقت آیا لے یسو حکم یہاں وہ الفاظ محضوب سمجھیے باسنا علیہ کم عبادل بنا الی باسن شریر وہ گویا کہ الفاظ یہاں ریپیٹ نہیں کیے گئے دوبارہ پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے زوردار لوگوں کو مسلط کیا لے یسو وجو حکم تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں تمہارے ہولیہ بگاڑ دیں بولے ید فل المسد کما دخل اول مرہ اور وہ داخل ہو مسجد میں یعنی مسجد اقسا میں حیکل سلیمانی میں جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ جیسے بے حرمتی کی تھی تھیم نے بیت المقدس کی اور حیکل سلیمانی کی ایسی بے حرمتی پھر کی ہے ٹائٹس رومی نے سن ستر عیسوی میں اس کی بھی ہیکل کو بسمار کر دیا کما دخلو اول دخل تصویر اور یہ کہ تباہ و برباد کر دے ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی ان کو اختیار اور قبضہ حاصل ہو جائے اشار کو میں حامت ہو یہ دور گزر چکے دو ہزار برس یعنی ان کا سیکنڈ جو سمجھیے کہ زوال کی انتہا تھی وہ چلی آ رہی تھی پانچ سو برس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کے وقت تک ایک عروج ایک زوال پھر عروج پھر زوال اور زوال کو پانچ سو برس ہو گئے تھے جبکہ حضور کی بے ست ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا ان حالات میں کہا جا رہا آسا رب کو می تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے وہ تم اگر تم نے وہی روش اختیار کی وہی کفر کیا وہی حق کو ماننے سے انکار کیا اور اعراض کیا خود نہ پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا وہ جالنا جہنم علی کافرین حسیرہ اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو تو باڑا بنا رکھا ہے جیل تو بنا رکھی ہے ہم نے جو ان سب کا احاطہ کر لے گی جس طرح کے جانوروں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے قید خانہ ہم نے تیار کر رکھا آخر کا قید خانہ تو ہے ہی اس دنیا میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے ان حاضل قرآن یادی للتی ہی آپ کو دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ اب شاہ درا ہے اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا اس کو مانو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے جو بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں اپنے اس آخری نبی اور ان کی امت کے لیے تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے انہیں کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے ان حاضل قرآن یحد الزتی ہے اقوام یقیناً یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے اقوام وشر المومنین اور بشارت دیتا اہل ایمان کو اللہ دین یامن عمل بھی کریں ان اجر کبیرہ کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے وہ ان لا اللہ بالآخرہ اب دیکھیے جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بالآخرہ کا تذکرہ اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر آترنا لہم عذاب علیما ان کے لیے تو ہم نے فراہم کیا ہوا ہے دردناک عذاب یہ پہلا رکو دس آیات کا بہت ہی اہم ہے تاریخی اعتبار سے اور اس کو سمجھنا چاہیے یہ خد و خال یہ ہماری ہی گویا کہ امت مسلمہ ایک ہم ہیں الحمد امت محمد میں شامل ہیں لیکن یہ بھی ایک امت مسلمہ تھی یہ سابقہ امت مسلمہ ہے اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی یہ موجود ہے اگر ڈپوسٹ ہے معذول کر دی گئی ہے وہ دوسری بات ہے اور تقریباً دو ہزار برس سے یہ بڑے سختیوں کے اندر تھی لیکن اب تقریباً سو برس سے یہ ابھر کر آ گئی ہے اور یوں سمجھیے کہ اب دو پتنگیں اوپر چڑھ رہی ہیں ایک سابقہ امت مسلمہ کی انیس سو سترہ سے چڑھنی شروع ہوئی بال ڈیکلریشن انیس سو اڑتالیس میں اسرائیل بن گیا انیس سو سڑسٹھ میں اسرائیل کی جو ہے توسیع ہو گئی انیس سو اکانوے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا اربوں میں ایک ہی دشمن ہو سکتا تھا جس سے اسے خطرہ تھا عراق اس کا برکس نکال دیا گیا اب وہ اس پورے علاقے کے اندر تو اتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی عرب ملک کے اندر یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے لیکن یہ کہ امت مسلمہ میں بھی رنائسنس شروع ہوا ہے یہ بھی اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگی عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی خلافت ختم ہو گئی انیس سو چوبیس میں تو اس کے بعد سے یہاں بھی ایک رنائسنس شروع ہو چکا ہے یہاں بھی پھر آزادی کی تحریکیں چلیں پھر جو ریوائول کی تحریکیں احیائی تحریکیں جماعت اسلامی کی تحریک اخوان کی تحریک مسلومی پارٹی اسی طریقے سے جو ایران میں تھے فدائی یہ تحریکیں چل رہی ہیں تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو صدی ہماری گزری ہے اب ختم ہو رہی ہے اس صدی کے دوران ہمارا ایک زوال کا عمل بھی چل رہا تھا اور ایک یہ کہ ایک نئی ایک ترقی کی طرف بھی ہم آگے بڑھے ہیں رفتہ رفتہ یہ دونوں پروسیس سائڈ بائی سائڈ برا جل باہر بینہما برزخ لا یبغیان یہ دونوں عمل چل رہے ہیں ان تمام چیزوں کا صحیح صحیح اندازہ ہونا چاہیے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہو اسے معلوم ہو زبان و مکان کے اعتبار سے میں کہاں ہوں کس جگہ کھڑا ہوں ماضی کیا ہے سامنے کیا ہے دہنے باندھے کیا کیا حالات ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے چنانچہ وہ جو میں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ان کو غور سے پڑھیے دو مختصر ہے دو ذرا اس سے بڑی ہے یعنی و بشر میں دعا ہوں بالخیر اور انسان پکار بیٹھتا ہے شر جبکہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے نزدیک خیر یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اللہ یوں کر دے اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کے لیے شر ہے مانگ رہا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے بقرہ میں اصا آسان تک رہوں شعین وہ خیر القم اے اللہ یہ چیز مجھ سے دور کر دے جو چیز تم ناپسند کرتے ہو حقیقت میں اس میں تمہارا خیر ہے وہ آسان تو ہبو شعین وہ شر القم اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہے اللہ اللہ اللہ تعالم جانتا تم نہیں جانتے اصل بات کیا کہ اللہ کے حوالے کیا جائے تفیظ الامر اللہ تیرے حوالے سپر تم بے تو مایا تو جانی حساب کم و بیشرہ تیرے علم میں جو چیز میرے لیے خیر ہے وہ فیصلہ فرما دے چاہے مجھے اچھی لگے یا بری لگے لیکن تیرے علم میں اللہ سخیروں کا بے علم کا فقدوں کا بے قدرت کا سروں کا فضل میں تو تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں مجھے کیا پتا کس سے کس شے میں خیر ہے کس میں شر ہے تو جانتا ہے لیکن انسان کیا ہے وہ تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے اللہ یوں کر دے ایسا ہو جانا چاہیے حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ بے وقوف جو شہ مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے شر ہے شرمول انسان و بشر دعا ہو بالخیر اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے شر جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے کہیں اپنے خیال میں اپنے زوم میں خیر وکان انسان انسان مجولہ اور انسان بہت جلد باز ہے اس جلد بازی کی وجہ سے شارٹ سائٹڈنیس کی وجہ سے وہ شر کو خیر خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ جالنا لہرا بن نہا اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے فماحونا آیت اللیل تو ہم نے رات والی نشانی کو تو تاریخ بنا دیا اسے اسے مٹا دیا محو کر دیا بجالنا آیت النہار خوبصورت اور دن والی نشانی کو ہم نے سجھانے والی بنا دیا روشن کر دیا لے تب تغو فضل امریکی رب تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تمہاری جو معاشی جد و جہد ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر سکو و عدد سنی نول حساب اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے تفاوت ہے الٹ پھیر ہے اسی سے پھر ہم نے یہ نظام بنا دیا کہ تم حساب کر سکو سالوں کا اور یہ سارا جو تمہارے نظام الاوقات ہے ایک دن ایک رات ایک دن ہو گیا پھر ایک دن ایک رات اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہفتہ بنتا ہے جو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہینہ اور سال وہ کل شعین فصل نہ ہو تفصیلہ اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے وہ کل انسانی الزم نہ ہو تائرہ ہو فی انوں کے ہی اور ہر انسان کے ہم نے چپکا دیا ہے اس کی قسمت یا اس کی نحوست یا اس کی خوش بختی یا اس کی جو بھی ہے بد قسمتی یہ سب چیزیں انسان کی اپنی گردن میں ہم نے کہیں چپکا دی ہے اب اللہ جانے کہ یہ کوئی واقعت اس کی کوئی مادری حقیقت بھی ہے شاید کوئی بلینڈ ایسا ہو ابھی جو ابھی تک ہمارے ڈسیکشن میں نہ آیا ہو کوئی بہت ہی مائکروسکوپک ہو اور اس میں کوئی بڑا ہی یوں سمجھیے کہ مائکروسکوپک کمپیوٹر اللہ نے لگا رکھا ہے یہ سب ہو سکتا ہے کچھ ممکن نہیں کہ پھر ہمیں کہیں معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے وہ لوگ اس کی گردن میں کوئی شے ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ لٹکا دی ہے وک اللہ انسانی الزمنا نہ طائرہ ہوا کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر تو نہوسد کے لیے آتا ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے کسی کا مقصوم ہے جو بھی اس کو ملنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی وہ ہر انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتاب ام کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کھاتا ہے اس کا ڈیبٹ کریڈٹ وہ یہاں پر لگا دیا ہے بنو نے جو لہو یوم قیامت کتاب یلقا رکاؤ منشورہ اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن سے ایک کتاب کی شکل میں جسے وہ پڑھے گا کھلی ہوئی کتاب یعنی یہی پر شاید وہ کوئی لگا ہوا ہے کوئی ریکارڈر ہے کہ جس کے اندر وہ سارے ہمارے افعال و اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں چاہے وہ کتنا ہی مائکروسکوپک ہو اور اس کے بعد اس کو نکال کر جو ہے وہ رکھا جائے ایک چپ کے اندر آپ کو معلوم ہے چپسی کا تو سارا کھیل اس دنیا میں چل رہا ہے اس میں آپ کی پوری زندگی کی فلم موجود ہے آپ نے ایک ایک حرف جو زبان سے نکالا وہ موجود ہے آپ کے ذہن میں جو جو خیالات آتے رہے وہ موجود ہیں آپ کے دل میں جو جو نیتیں پروان چڑھتی رہی وہ موجود ہے وہ ایک چپ جو ہے کفایت کرے گا بکل انسانی فی عدو ہی وہ نخر جو لہو یوم القیامت کتاب ہے منشورہ اور کہہ دیا جائے گا اقرا کتاب خود پڑھ لو اپنی کتاب یہ اپنا ماللہ میں خود پڑھ لو کفا بے نفس یوم علیہ کا حسیبہ تم خود بھی آج کافی ہو کے حساب کر لو ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب جوڑ لو یہ سارا تمہارے سامنے تمہارا کچا چٹھا موجود ہے منی فنما یا تدیر نفس ہی جو کوئی بھی ہدایت پھر آتا ہے ہدایت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے اپنے فائدے کے لیے وہ یزل علیہ اور جو گمراہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ اپنے اوپر ہی اس کا وبال لے گا گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر اپنے خلاف اپنے اوپر ہی وبال لے گا ولا تذر و واضحترا افرا اور دیکھو نہیں ہوگی کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کے جان کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے جو بھی آپ کے اعمال کا امبار ہے وہ آپ کے کندھوں پر ہوگا کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا قدر واضح اخرا کنہ معذبین بھی حوالہ دیا تھا آج یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب ہلاکت عذاب استحصال چھوٹے عذاب تو آتے رہتے تھے لیکن یہ کہ بڑا عذاب جس سے کہ قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے جیسے قوم نو اور قوم حود اور قوم سالے پر آئے وغیرہ ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک رسول کو نہ بھیج دیا جائے رسول حق کا حق ہونا واضح نہ کر دے کوئی اشتباہ نہ رہے حق مبرہن ہو جائے اتمام حجت ہو جائے رسول یقون اللہ سے اس کے بعد عذاب آتا تھا وماک اللہ معذبین نہ خطہ نہ پاسا رسول ہم عذاب دینے والے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں بحض انہوں نے کہا کریتن برنا مترفیہ اور جب ہم فیصلہ کر دیتے تھے کہ کسی بستی کو یا کسی علاقے کے رہنے والوں کو ہلاک کرنا ہے تو پھر ہم کھلی چھوٹ دیتے تھے اس کے جو مرفع الحال لوگ ہوتے تھے دولت والے پیسے والے ان کی رسی دراز کرتے تھے فسکو خوب ادم مچاتے تھے فسق کو کجور لاہ و لاب عیاشیاں بدماشیاں اس کا بازار گرم کر دیتے تھے وہ آنے علیہ قول یہاں تک کہ وہ گویا کہ بھٹی پوری طرح دہک جاتی تھی اور وہ بستی یا وہ علاقہ جو عذاب الہی کا پورے طور پر مستحق ہو جاتا تھا وہ حق دم مرنا پھر ہم اسے اس پچی کو اکھاڑ کر پٹخ دیتے تھے اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے میں سب سے بڑا حصہ جو ہوتا ہے کسی قوم کے سرمایہ داروں کا ہوتا ہے ان کی رنگ رنگیاں ان کے عیش اور ان کی عیاشیاں ان کی بدماشیاں جو ہیں در حقیقت وہ عوام اگر روک نہیں گئے تو وہ بھی مجرم ہو گئے ہاں جو روکنے والے ہیں نہیں ملکر کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے ورنہ یہ کہ جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں گویا کہ وہ انہی کے حکم میں ہیں کم القرون من بعد نے اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے روح کی قوم کے بعد وہ کفا بے رب کب جنوب عباد ہی خبیرم بصیرہ اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے اعتبار سے وہ جانتا ہے کفا بے رب کب جنوب عباد ہی خبیر ام بصیرہ خبیر اور بصیر ہونے کے اعتبار سے خوب جانتا ہے کس نے کیا کمایا ہے کس نے کون کون سے گناہ جو ہے اپنے نامہ اعمال میں درج کرائے یہ جو عوائتیں آ رہی ہیں یہ اس موضوع پر اگرچہ یہ موضوع جو ہے پرانے میں بار بار آتا ہے لیکن یہ یہ مقام اس موضوع کے لیے ضروری سنام ہے قرآن کا چوٹی یہ ہے اس موضوع پر وہ موضوع کیا ہے من کانا یرید العاجلہ تعجلنا لہو فیحا مان جو کوئی عاجلہ کا طلبدار بنتا ہے اس دنیا ہی کا تعلیم ہے یہی کا عیش یہی کا آرام یہی کی دولت یہی کا نام یہی کی شہرت یہی کا اقتدار بس یہی چاہیے من کانا یرید عید دلا تھا جو ارادہ کر رہا ہے اسی کا اجل نہ لہو فی ہا تو ہم جلد دے دیتے ہیں اسے اس میں سے کچھ دولت دے دیں گے کچھ اور شہرت دے دیں گے کچھ دنوں کے لیے وزیر اعظم بنا دیں گے کچھ اور کر دیں گے ان کی محنت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیں گے لیکن دو شرطوں کے ساتھ ماں نشاؤ لمن جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو دنیا کا طالب ہے دنیا اسے مل ہی جائے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے آپ کو ہلکان بھی کر دیتے ہیں دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی ایسا بھی ہوتا یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں من کانا یورید عجلنا لہو پیا مان شاء لمن مرید سم جالنا لہو جہنم پھر چونکہ وہ طالب دنیا کا تھا اس میں سے ہم نے انہیں دے دیا جتنا چاہا پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں اسلحہ مضموم ممتورا اس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر اب دوسری طرف ممن ارادل آخر آتا اب یہ ہے اصل چھ جس کو لٹمس ٹیسٹ میں کہتا ہوں ہر شخص اپنے غریبان میں جا کے میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں دنیا کی بجائے یہ لفظ آجلا آیا ہے دنیا بھی معنس ہے ادنا قریب کی شے کو کہتے ہیں ادنا اور اس کا معنس دنیا آجل آجل جلدی والی شے دنیا جو ہے یہ زندگی نقد ہے اور یہ فوری طور پر ہے یہاں کی کہ جو راحت ہے وہ بھی نقد ہے یہاں کی تکلیف ہے وہ بھی نقد ہے فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہے آخرت کی راحت بھی ابھی وہ بعد میں آنے والی شے ہے اور وہاں کا عذاب بھی بعد میں آنے والی وہ آخرا ہے تو آخرا کے مقابلے میں یا دنیا کا لفظ آئے گا یا آجلا کا لفظ آئے گا من کانا یرید العاجلت عجلنا له فیا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن جو آخرت کا طالب ہو اور صرف کہنے میں نہ ہو بات کرنے میں زبانی کلامی نہ ہو بلکہ یہ کہ واقع اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے یہ شرط ہے وسالحادہ یہاں اس دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو اس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرو آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے کتنی بھاگ دوڑ اس کے لیے ہونی چاہیے وسالحافہ یہاں وہ ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ اس کے لیے کی جانی چاہیے بولا کا سائی ہو مشکورہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی قدر افزائی کی جائے گی اللہ ربنا مرمن منہم بن کافی کٹن مقام ہے آسان نہیں ہے بڑی شرطیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں ممن اراد اللہ خراسالا بن ہوں کل من اولا اولا باقی یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم مدد پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اہل ایمان کو بھی طالب آخرت کو بھی طالب دنیا کو بھی دے رہے ہیں جب ہم نے امتحان کے لیے یہاں رکھنا ہے تو راشن تو دینا ہی ہے کھانے پینے کے لیے تو مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی اور مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے سبسسٹنس تو ہمارے ذمے ہے یہ اب یہ تیرے رب کی عطا میں سے وما کان عطا اور رب کا محضورہ اور آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی یعنی مسلمان یہ چاہے کہ کافروں کو کچھ نہ دیا جائے یہ نہیں یہاں کا معاملہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے اس میں یہ کہ آپ چاہیں انہیں کچھ نہ ملے وہ یہ آپ کی بات پوری نہیں ہوگی ان کو کیسے اللہ اللہ الناباد دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے دنیا میں مال و اسباب میں دی ہے ذہنی صلاحیتوں میں دی ہے اور مختلف اعتبارات سے فضیلتیں دی ہیں مطلب آخرت تو اکبر و و اکبر و تفصیلہ لیکن آخرہ جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی یہاں کتنا فرق پڑ جائے گا کوئی محل میں رہ رہا ہے کوئی کٹیا میں رہ رہا ہے اچھا وہ بیس سال رہ لے گا محل میں یہ بیس سال رہ لے گا کٹیا میں کتنا فرق پڑ گیا لیکن وہاں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے راہل و رحان و عدن میں یا ہمیشہ کے ہمیشہ رہنا ہے جہنم کے اندر وہ کتنا فرق ہوگا یہاں کا کیا فرق ہے کچھ بھی نہیں مرنا اسے بھی ہے اسے بھی ہے چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں وہ یہ کہیں پہ جا کے علاج کرا لے موت اس کو بھی آئے گی موت اس کو بھی آ جائے گی زیادہ زیادہ یہ اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکا بس اللہ خیر صلی اللہ لیکن کیا سب جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جاتی ہے جتنے ہی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے اس کے بعد بھی وہ شفا تو نہیں ہوتی نہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ فتح کو تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا مضموماً مقزولہ مذمت زدہ ہو کر اور اللہ کی جناب سے بے توفیق بنا کر اللہ تعالیٰ جو ہے خزلان الہی مقزولہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا پھر اس کے بعد یہ دو رکو جو ہیں یہ بہت اہم ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ تورات کی تعلیم کا نچوڑ ہے ٹین کمانڈمنٹس یہ قرآن ورشن آف ٹین کمانڈمنٹس تورات میں جو احکام اشرا آئے تھے اس کا یہ قرآن ورشن ہے جو یہاں پر آ رہا ہے اس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے آخری حصے میں یہاں ذرا وہی باتیں ہیں کہ ذرا تفصیل سے آئی ہیں وہ قدا رب کا اللہ تعبد اللہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجو گے سوائے اس کے کسی کو ببل والدین احسانہ اور اللہ کے اور والدین کے ساتھ احسان نیک سلوک یہ چوتھا مقام آ گیا جہاں کہ اللہ تیسرا مقام آیا ہے چوتھا مقام سورہ لقمان میں آئے گا اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق اما یمنہ اندقل کے برا اگر پہنچ ہی جائیں وہ دونوں بڑھاپے تک تمہارے پاس عہد ہما وہ اکیلے کوئی ایک ان میں سے اور قلعہ ہوما یا دونوں یعنی والدین اس بڑھاپے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا والد فوت ہو گئے والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئی یا والدہ فوت ہو گئی والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے اما کل کے بڑا عہد ہوما اللہ ہوما اوفن تو انہیں اف تک مت کہو جھڑکنا نہیں ولا تنہر ہوما ان کو جھڑکو مت وقل اللہ قول کریما ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ ادب کے ساتھ کسی وقت ان کی بات ٹالنی بھی پڑ جاتی ہے اب بجان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا میری مجبوری ہے لیکن سختی کے ساتھ نہیں ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ان کا دل دکھے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ ٹان کر بات کر رہا ہے کل یہی تھا وہ جو چھوٹا چھوٹا سا لپٹتا تھا میری ٹانگوں میں آ کر اور وہ یہی ہے جسے میں گود میں لیے پھرتا تھا یہ دل دکھے نہ وقف رہما جناح من الرحمہ یہ آگے آپ جو میں نے کہا تھا والدین کے لیے بھی اپنے بازو کو کندھوں کو آجی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو سینہ ٹان کر بات نہ ہو ان سے بات جب بھی ہو معلوم ہو کہ جھکے ہوئے ہیں ان کا ادب کر رہے ہیں بکر ربی رحما کما یعنی سویرا اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا کمزور تھا میرے لیے غذا کا میرے آرام کا مجھے تکلیف ہو تو تڑپتے یہ تھے تو اے پروردگار اب ان کے احسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں میں تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ احسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کو ان کے طفیل ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما بکر رب رحم کما رب یعنی سبیرہ رب کم عالم و معافی نفو سے کم تمہارا رب واقف ہے خوب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے ان تکون صالحین فعن نحو کان عابین غفورا اگر تم واقعی نیک ہوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کے لیے غفور ہے اس پہ اشارہ ہے کسی وقت بوڑھے والدین جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا باد علم شیا وہ کبھی بچوں کی سی آتے نوت کر آتی ہیں پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی کہیں روکنا بھی پڑتا ہے ٹوکنا بھی پڑتا ہے لیکن یہ کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو اور کرو ادب کے ساتھ سختی نہ ہو تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نیت کو کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو تمہاری مجبوری ہے وہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم ہے اللہ غفور اور رحیم ہے وہ آتے غلامہ حقو اور قرابت داروں کو بھی اس کا ان کا حق ادا کرو بل مسکین اور مسکین کو وبن سمیم اور مسافر کو ولا تمزر تمزیرا اور نام و نمود کے لیے اپنی دولت مت اڑاؤ تبزیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے اسراف یہ ہے کہ ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے کھانا آپ کی ضرورت ہے وہ کھانا ایک سالن روٹی سے بھی آپ کی غذا پوری ہو سکتی ہے لیکن چار چار کھانے یہ اسراف ہے کپڑا آپ کی ضرورت ہے لیکن وارڈ روب کی وارڈ روب بھری ہوئی ہے کپڑوں سے یہ اسراف ہے جتنے آپ کے لیے لازم ہے ضروری ہے وہ رکھیے اور تبدیل یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا صرف نام و نمود کے لیے اپنی دولت کی نمائش کے لیے شادیوں پر خرچ ہو رہا اور کس قدر ہو رہا ہے دھوم دھڑکتا ہے کوئی اس کی ضرورت نہیں یہ ہے تبدیل فلا تو مسجد تبدیلا اپنی دولت کو نام و نمود کے لیے بت اڑاؤ ان مبذرین کارو اخبار شیاتین یقیناً یہ مبذرین جو ہیں یہ فضول خرچی کرنے والے بیکار دولت اڑانے والے اپنی دولت کی نمائش کے لیے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں یہ کیوں ہے یہ بات جب میری سل میں آئی تھی تو بہت قرآن مجید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو مجھے منکشف ہوا تھا کہ وہ جو آج ہم پڑھ چکے سورہ معاہدہ میں شیطان کیا کہتا ہے ان و یوت اور بیرقب الداوت اول پھر خبر اول میسر شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ماں دشمنی پیدا کرے بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو پوری کوٹھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے مکائے نور بنی ہوئی ہے اور دھوپ لڑ رہا ہے اچھا اس اسی سیٹ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا کوئی پہرے دار ہوگا کوئی مالی ہوگا کوئی اس کا خانسامہ ہوگا اس کی بچی شاید گوڑی ہو رہی ہو اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں کیا ہوگا اس کے دل میں کیا چھریاں نہیں چل رہی ہوں گی اس کے دل میں کیا پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی پھر تو ایسا ہوگا کہ جب اس کا داؤ چلے گا یہ پیٹ پھاڑے گا آپ نے اس سیٹ کا اور لے کر جائے گا یہ ہے وہ دشمنی ڈالنے والی بات تبدیل جو ہے جس سے کہ دشمنی پیدا ہوتی طبقاتی شعور پیدا ہوتا ہے اور کے درمیان ایک جو خلیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گہری اور چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے وہ شیطان رب ہی کفورا اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا وائما تو رب کا ترجوہ اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے اسے خرابت یعنی دار ہے کوئی اور آپ سے کوئی سائل آ گیا ہے کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مدد چاہ رہا ہے اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے کیوں ابتغاء رحمت رب کا ترجوہ کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تم بھی امید میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اگر اپنے داروں سے یا ان سے اعراض کرنا پڑ رہا ہے فقل لہم قولم میں تو بات ان سے وہ کرو کہ جو بڑی نرم ہو شراکت کے ساتھ انہیں جھڑکو نہیں ولا تجاؤ یہ نہ مقبول ہے تو کا اور نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ یہ اصل میں کنایا ہے استعارہ ہے بخل سے کہ ہاتھ بنا ہوا ہے اس ہاتھ سے کچھ نکل ہی نہیں سکتا کسی کو کچھ خیر جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا ولا نہ تب سوا کنڈل بس اور نہ ہی ہاتھ کو کھول دو پورا کا پورا یعنی یہ کہ بسا اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر خود فقیر ہو جائے یہ بھی نہیں بلکہ یہ کہ ایک اعتدال کی رائے کھولنی چاہیے فتق ہونا معلوم اور ایک وقت میں جذبات کے رو میں آ کر تو یہ سب کچھ کر بیٹھے اور بعد میں تم جو ہے بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے اور پھر ہو سکتا ہے کہ الٹا یہ خیال ہو کہ کیا حماقت میں کر بیٹھا مجھے جو ہے ذرا اس میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتہ دار جو ہے میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگڑے ہوئے ٹھیک کر ہی دوں لہٰذا وہ اپنی امکانی حد تک مدد کر رہا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے تو فرمایا نہ ربا کا یق رزق من یشا و یکر یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق کشادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تحقیق ہو جانا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے لہذا اپنا سا فرض ادا کرو جو تم کر سکتے ہو معقول طریقے سے معتدل طریقے سے متوازن طریقے سے وہ کرو تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو ان رب کا یب تو علی من شاہ و یقدر یقیناً یہ تو تیرا رب ہی ہے کہ جو کھول دیتا ہے جس جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے ان اب عباد ہی خبیر اب بصیرہ یقیناً وہ اپنے بندوں کے حق میں اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور اس کے ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے ولا اولاد اکم خصیت اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے اب یہ جو ہمارے ہاں برتھ کنٹرول کی پوری تحریک ہے پوری دنیا میں اور مال ٹھوس صاحب کے زمانے سے یہ تحریک چلی تھی اور یہ کنٹرول جو ہے آبادی کا پاپولیشن کنٹرول تو اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری شکلیں حرام مطلق ہیں بعض شکلیں اس کی جائز ہیں اور اس کے لیے ہم صرف یہ کہہ سکیں گے کہ وہ مقروحات میں شامل ہیں لیکن یہ کہ ایک تحریک کی حیثیت سے در حقیقت یہ نفی ہے ایمان کی اللہ پر توقل نہیں ہے اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے اپنے حساب کتاب کو جوڑ رہے ہو تمہیں کیا پتا اللہ کے خزانے کون کون سے ہیں ابھی کچھ عرصے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر سے کیا کچھ غذا نکل آئے گی اور کتنی عمدہ غذا ہوگی یہ گوشت جو آپ کو سمندر سے ملتا ہے یہ کس قدر عمدہ ہے صحت کے لیے باقی جو گوشت ہم کھاتے ہیں اوپر سے ریڈ میٹ اس کے اندر کیا کیا خرابی ہیں اور کیا کیا خرابیاں ہماری صحت کے لیے اور یہ جو ہے جو ہمیں ملتا ہے سمندر سے یہ کس قدر عمدہ ہے لہمن کریا جو ہم پڑھ چکے ہیں تو معلوم نہیں تھا اسی اعتبار سے جان لیجیے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اگرچہ جو بھی یعنی یوں سمجھیے کہ کنٹراسیپٹو جو ہیں اس کے اوپر قتل کا اطلاق تو نہیں ہوگا البتہ یہ کہ اگر باقاعدہ ایبارشن ہوتی ہے تو وہ تو یقیناً قتل ہی کے زد میں آئے گی اولاد کم خصیت املاق نہ نرز جو کم ویا کم ہم ہی ان کو بھی رسک پہنچائیں گے اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ تمہیں رسک خود اپنے ذریعے سے مل رہا ہے یہ رسک ہم نے ہے جو تمہیں دیا ہے ان نہ قتل ہوں کا نہ خطن یقیناً ان کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑی خطا ہے بلا تقرب الزنا اور زنا کے قریب تک مت جاؤ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو زنا سے تو بہت فاصلے پر رہو keep at a safe distance ولا تقرب اس کے قریب تک نہ جاؤ ان لو کا نہ وسا سبیلا یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے بلا تفصل النفس حق حرم اللہ اللہ بالحق اور مت قتل کرو اس جان کو انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ حق کیا ہے قاتل کو قتل کیا جائے گا اس کی جان لے لی جائے گی اس کے قتل کے بدلے خون کے بدلے خون یا مرتد ہے اسلامی ریاست میں اسے قتل کر دیا جائے گا یا یہ کہ زانی یا زانیہ ہے شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے گا یا یہ ہے کہ اور بھی کوئی قتل کی جو ہے جس کے اوپر یہ کہ عائد ہو جائے کافر ہے ہر ہے ہر کافر نہیں جس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے قتل کیا جائے گا یہ ہے بالحق ومن قتل مظلوم اور جسے قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر بغیر یعنی کسی حق کے ظلم سے فقط جالنا لے ولی یہی سلطان تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے اس کے اختیار ہے اب جو مقتول ہے اسلامی قانون میں اس کے ورسا کو اختیار حاصل ہے چاہے تو وہ قاتل کی جان لے لے اصرار کریں اس پر کہ ہم خون کا بدلہ خون جان کا بدلہ جان لیں گے چاہے اسے معاف کر دیں اور چاہے تو خون بہا لے کر اور جو رقم لے کر جو ہے اس کو معاف کر دیں یہ تین شکلیں ہیں لیکن اختیار ان کے پاس ہے حکومت کے پاس نہیں ہے کوئی جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کوئی صدر مملکت جو ہے اس کو اس کا مختار نہیں ہے جو ہمارے دستور میں ان کو اختیار دے رکھا ہے وہ اسلام کی شریف منافی ہے یہ تو در حقیقت اختیار ہے صرف مقتول کے ورثا کا فلاح یوسف صرف قتل تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے یہ نہ کرے کہ ایک آدمی قتل کیا اس کے قبیلے والوں نے ہمارا ہم ان کے دس قتل کریں گے نہیں یہ نہیں بلکہ یہ کہ ایک قاتل جو ہے در حقیقت قتل کے بدلے اسی قاتل کی جان دی جائے گی ان لہو کانا منصورہ اس کی مدد کی جائے گی یعنی جو بھی مقتول کے ورثاء ہیں ان کی مدد کی جائے گی ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرے قاتل کو پکڑے مقدمہ چلائے اس پر ثبوت فراہم کرنا یہ سارا ریاست کا کام ہے لیکن مقدمے میں مدعی ریاست نہیں ہے ہمارے ہاں غلطی یہ کہ اسٹیٹ ورسس وہ قانون جو مقدمہ بنتا ہے اس میں مدعی حکومت ہوتی ہے یہ نہیں ہے ریاست نہیں ہے بلکہ مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء ہیں ہے اسلام میں قتل کے مقدمات میں ولا تقرب مال یتیم اللہ بلتی آسد یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور یتیم کے مال کے قریب تک بھی مت آؤ مگر بہترین طریقے سے اس کی حفاظت کرو اور اس کو سنبھال کر رکھو اس کو ضائع نہ کرو اسے کھانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو حتہ یا لوگ شدہ یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جائے پوری جوانی کو پہنچ جائے سمجھ کو پہنچ جائے بالغ ہو جائے وہ آفو لہو اور عہد کو پورا کرو ان اللہ کانا مسولہ یقیناً عہد جو ہے معاہدہ جب بھی ہو جائے اس کے بارے میں مصولیت ہے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی بات پرس ہوگی وہ اوف القید گا تم اور جب بھی تم ناپو تو پورا ماپو پیمانہ پورا بھرو وزن بالکل مستقیم جب تولو تو پوری سیدھی ترازو کے ساتھ تولو کا خیر ہوں و تعویلا یقیناً یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی دیانت داری کے ساتھ پورا ناپ کر پورا تول کر اگر تم دے رہے ہو معاملہ تو پھر جو بقیت اللہ ہے پھر جو بھی اللہ کی طرف سے تمہیں نفع ہو جائے گا اس میں بہت برکت ہوگی اس میں بہت خیر ہوگا آسن و تعویلا ولا کبھی علم ان سم اول بسر اول خواد کلو کل کا مسئولہ اس آیا مبارکہ کے بارے میں انشاءاللہ شاء کچھ تفصیل سے مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہم کل کریں گے بارک اللہ علی فی القرآن العظیم و نفالی ویا ویات ملایات وزق الحکیم الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام علی عباد الزین اصطفیٰ خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي لي صدري ويسر امري واحلل من من لساني يفقهوا قولي اللهم اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا شرور انفسنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی اٹھارہ آیات میں جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں ہبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق تورات کی تعلیمات کا نچوڑ اللہ تعالی نے دے دیا ہے so to this is Quranic version of the ten commandments of Torah ذہن میں تازہ کر لیجئے سب سے پہلی ہدایت مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے بندگی پرستش صرف اللہ کی دوسری ہدایت والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروائے سنام ہے اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائے تو انہیں اف تک مت کہو انہیں کبھی جھڑکو نہیں ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو آج بھی اختیار کرو توازو اختیار کرو ہاں یہ کہ اگر کسی وقت کوئی بات ان کی رد کرنی ہی پڑے جبکہ تمہارے دل میں کوئی میل نہ ہو سرکشی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں کی حالت کو اللہ معاف فرمائے گا تیسری ہدایت رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور محتاجوں کی اور وہ ربا کے مست چوتھی ہدایت فضول خرچی میں دولت مت اڑاؤ یہ تیسری اور چوتھی باہم مربوط ہے اگر فضول خرچی میں دولت اڑاؤ گے تو ادائے حقوق کے لیے پیسے نہیں آئیں گے بلکہ انسان مصرف جو ہے اپنی فاضل دولت کا کرے حقوق کا ادا کرنا اس میں قرابت دار سب سے پہلے ہے پھر اور جو بھی محتاج ہے مسکین ہیں پھر یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے اس میں پھر مزید ہدایت کہ اگر کسی وقت تمہاری اپنی حالت ایسی نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکو تب بھی یہ ہے کہ بات نرم کرو معذرت کرو بڑے اچھے انداز میں اسی سلسلے میں مزید ہدایت ان صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے نہ یہ ہو کہ آدمی بخیل ہو جائے اور ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لے کہ کوئی پیسہ نکلے ہی نہ نہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے تو پھر یہ کہ اسے بعد میں پچھتانا پڑے اسی میں مزید ہدایت اگر تم اپنے کسی عزیز کا یا کسی اور بیچارے غریب انسان کا چاہتے ہو کہ اس کا حال بدل جائے اس کی حالت بہتر ہو جائے اپنی حد تک جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کی حالت بدلنے پر قادر ہو کسی کے رزق کی کشادگی یا تنگی یا سراسر اللہ کے ہاتھ میں ایک اور ہدایت سنا کے قریب تک نہ پھٹکنا یہ بہت ہی بری شے بے حیائی اور برا راستہ ہے مزید ہدایت انسانی جان کا احترام قتل ناحق سے بچنا ہے اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے اس کے وہ کو ہم اختیار دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ قاتل کو معاف کریں یا قاتل سے جان کے بدلہ جان جو ہے اس کی لے مزید ہدایت یتیموں کے مال کے قریب نہ پھٹکنا لیکن بہت عمدہ طریقے سے ان کی حفاظت کرو امانت سمجھو اس کو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے پھر یہ ہے کہ تم ان کے مالوں کے حوالے کر ہی دو گے عہد کی پابندی کرو جہاں وعدہ ہو جائے وعدہ ہو اس کو پورا کرو اور جب ناپ کا دین لگو تو ناپو بھی پورا اور تول کر دو تو سیدھی ترازو سے تولو یہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے بھی اسی سے جو بقیت اللہ جو بچ جائے گا تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی اور بے ایمانی سے کم ناپ کا کم تول کر کچھ زیادہ اگر تمہیں فوری طور پر حاصل کر بھی لیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اس میں نوسط ہوگی ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا اب جو اس کے بعد جو ہدایت ہے جس کے اوپر کہ میں کل رک گیا تھا تو بہت اہمیت کی حامل ہے ولا تک ما ایسا نہ کبھی علم ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو یا مت لگو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے انسان کا بحثیت اشرف المخلوقات اس کا طرز عمل جو ہے وہ علم پر مبنی ہونا چاہیے توہمات پر نہیں خام خواہ کے توہمات جن کے لیے کوئی بنیاد نہیں کوئی دلیل نہیں ان توہمات کے اوپر انسان اپنی روش کو استوار کرے یہ اس کے شاع نشان نہیں البتہ اب علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں یہ ہم سورہ بقرہ کے چوتھے رقو میں دیکھ ہے ہیں ایک ہے ہیومن نالج ایکوائرڈ نالج انسان جو علم حاصل کرتا ہے اور ایک ریویلڈ نالج جو اسے دیا جاتا ہے وہ وہی کے ذریعے سے آتا ہے الہام کے ذریعے سے آتا ہے وہ ریویل نالج جو ہے اس کے ریسیپینٹ جو ہے وہ ہیومن سول ہے اسپرٹ ہے یہ نہیں ہے یہ سینسز نہیں ہے یہ دماغ نہیں ہے وہی چاہے جلی ہو چاہے کفی ہو الہام ہو کشف ہو ریا صادقہ ہو کوئی بھی ہو اس کا تعلق اس حیوانی وجود سے نہیں ہے اس کا در حقیقت اس روحانی وجود سے ہے جس کا مسکل قلب ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی جو وہی خفی عام لوگوں کو ہو جاتی ہے الہام ہو جاتا ہے کچھ اور وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس شخص کے لیے تو دلیل ہے وہ اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو لیکن کسی اور کے لیے دلیل نہیں ہے جو ڈویل نالج ہے اس میں صرف وہی جلی جو انبیاء کے پاس آئی ہے وہ دلیل ہے وہ دلیل کاتے ہے وہ برہان کاتے ہے ان کے پاس جو وہی جلی آئی وہ بھی اور جو وہی خفی آئی وہ بھی وہی نبوت جو ہے وہ علم ہے العلم ایک علم تو یہ ہے اور دوسرا علم وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے خود اس کے لیے یہ سینس آرگنس جو اس کو دیے گئے ہیں ہوا سے خمسہ جن میں سے اہم ترین جو ہے ان میں سب اول بسرا سماعت اور مسارت باقی یہ کہ تین اور بھی ہیں چھونا ہے چکھنا ہے سونگنا ہے ان سے جو سینس ڈیٹا ملتا ہے پھر وہ یہاں فیڈ ہوتا ہے دماغ میں برین میں اور یہ ایک کمپیوٹر ہے جو اسے پروسیس کرتا ہے اس سے کچھ نتیجے نکالتا ہے یہ آیت در حقیقت اس سے بحث کر رہی ہے انسانی علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایپریٹس دیا ہے جو آرگنز دیے ہیں وہ ہے ان بسرا ول فوادا کل اولا کا کان انہوں مسولہ وہ سماعت ہے بصارت ہے اور عقل ہے یہ فواد کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا عام طور پر دل کیا گیا ہے حالانکہ کوئی اس کے لیے جو لغوی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ کون سا لفظ ہے کون سا اس کا مادہ ہے اس کا مادہ وہی ہے جسے لفظ فائدہ نکلا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کتابوں میں کچھ لکھا پھر فے لکھ دیتے ہیں فے فائدہ یعنی اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے پھر فے یہ نتیجہ نکلتا ہے تو فائدہ نتیجہ ہے اسی طرح فعید کہتے ہیں عربی زبان میں اس شے کو جیسے سبزی ہے بہت سی آپ نے اس کو ابال لیا بھون دیا تو اس میں پانی وانی نکل جاتا ہے بجھ کر رہ جاتی تھوڑی سی ہو جاتی بھجیا ہم کہتے ہیں اس کے بھجیا بھجیا بن گئی ہے گوشت کا بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کو سینکتے ہیں پانی وغیرہ نکل جاتا ہے مختصر ہو جاتا ہے تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے تو سینس ڈیٹا سے جو خلاصہ نکالتا ہے پھر یہ برین کمپیوٹر یہ ہے در حقیقت فواد اس سے فائدہ حاصل کرنا اس سے نتیجہ نکالا اس سے انفر کرنا اور اس سے انفر کر کے جیسا کہ میں نے کلر کیا تھا پھر جو بھی پاس میموری موجود ہے اسٹور ہے اس کے اندر اس کے ساتھ اس کو پھر وہ کمپیئر کرتا ہے پھر کوئی نیا نتیجہ نکلتا ہے تو اب اسٹور کر لیتا ہے کہ ایک بات اور مجھے معلوم ہو گئی اور یہ اس طریقے سے رفتہ رفتہ انسانی علم بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گیا ہے اپنے ڈنگ ہے کہاں تک پہنچ گیا آج کسی ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا ہے کہ وہ پورا جو معلومات کا دائرہ اس وقت ہے تمام سائنس کے اندر ان کا احاطہ کر سکے ناممکن کسی فزسٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف فزکس کے دائرے کے تمام معلومات کو وہ اپنے ذہن میں جمع کر سکے اتنا بڑا ایکسپلوژن ہے معلومات کا وہ سب اسی سے ان سب اول اول بسر فواد کا ان چیزوں کی مصولیت ہے اللہ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں اب ان کو تو بند کر کے رکھ چھوڑو توہمات کے اوپر اپنا بنیاد رکھ لو زلزلہ کیسے آتا ہے ایک گائے ہے گائے کے دو سینگوں پر یا بیل کے دو سینگوں پر زمین کھڑی ہے وہ ایک سینگ کے اوپر وہ ٹکا دیتا ہے پھر جب ذرا وہ تھک جاتا ہے تو وہ بدلتا ہے تو دوسرے سینگ کے اوپر زمین کو لاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اس کے لیے کوئی دلیل دلیل یا تو ہونی چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے وہ دلیل ہے اور یا پھر دلیل ہوگی اس ذریعہ علم سے جو ہیومن نالج ہے اس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ قطعی ہے وہ یقینی ہے وہ ویریفائبل ہے وہ ایکسپریمنٹیشن سے حاصل ہو رہا ہے آبزرویشن سے حاصل ہو رہا ہے پھر جو نتائج آپ نکالتے ہیں انہیں ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہ ہے اصل میں وہ آیت کے جو انتہائی اہم ہے قرآن مجید نے نو انسانی کو اس راستے پر ڈالا ہے کہ توہمات کے تمام ذخیرہ کو رد کر کے اور علم پر اپنے موقع کو قائم کرو اس کو کہا گیا ہے اس کو جان لیجئے کہ اصل میں اس سے پہلے جو فلسفہ تھا ارسطو کا فلسفہ اس کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں عالم اسلام میں بھی بہت عرصے تک ارسطو کا ڈنکا بجتا رہا ہے اب جا کر کہیں مشکل ان چیزوں کی گرفت ڈھیلی پڑی ہے وہ ہے استخراجی منطق معلومات کا دائرہ بہت کم تھا جو بھی معلومات تھی اس میں سے وہ نکالتے جا رہے ہیں نتیجے نکال رہے ہیں اسی میں سے وہ بال کے کھال اتار اتار کر استخراجی ڈڈکٹیو لاجک قرآن نے آ کر انڈکشن منتقل استقرائی کا دور شروع کیا کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ آبزرو کرو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت دیکھو زمین کو آسمان کو دیکھو یہ تمام آف نیچر اللہ کی نشانیاں آیات ہیں یہ تقدس عطا کیا یہ اللہ کی آیات ہے اللہ کی ہیں اور قوانین طبیعہ اللہ تعالیٰ کے ٹھیک ہے اس بارے میں تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان کو توڑ دے لیکن روز تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اتنے محکم قوانین ہیں یہ اگر یہ محکم قوانین نہ ہوتے سائنس پاسبل ہی نہ ہوتی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہوتی کبھی کوئی قانون ہو جاتا حرکت کا کبھی قانون حرکت کا بدل جاتا تو پھر کیسے کوئی آپ مشین بناتے کیسے کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہیں تھی these laws of nature physical laws وہ بہت مضبوط ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہاں اللہ سے بالا کر نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی پابند ہو گیا انہیں کا ظاہر بات ہے کہ سمندر ایک ہی دفعہ پھٹا ہے حضرت موسا علیہ السلام کے لیے موجودہ کے طور پر روز روز تو نہیں پھٹتا سمندر آگ نے ایک ہی مرتبہ جلانے سے انکار کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقی روز روز تو نہیں تو یہ چیزیں شاک ہوتی ہیں لیکن یہ کہ یہ معجزے کو ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے قوانین کو توڑ دے لیکن یہ قوانین روز روز نہیں ٹوٹتے یہ قوانین جو ہے مستقل ہے ٹائم ہے اور انہی کے ذریعے سے یہ پاسبل ہے سائنس تو در حقیقت علامہ اقبال کا ایک بہت اہم نظریہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں انہوں نے اپنے خطبات میں یہ بات کہی ہے the inner core of the present western civilization is Quranic اس موجودہ مغربی تہذیب کی بھی جو انر کور ہے اس کا جو خالص اندرونی جو اس کا محور ہے وہ خالص قرآن ہے کیونکہ یہ سائنس پر قائم ہے اور قرآن نے جو ہے اسی طرح توجہ دلائی ہے توہمات کو ایک طرف رکھو یہ سب آفرل سائنسز وغیرہ جو ہیں ان سے بھی ہمارے ہاں بڑی سخت جو ہے اسے بیزاری کا اظہار ہے یہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں یہ لکیریں دیکھی جا رہی ہیں یہ سائنس آف نمبر جو سائنس ختم ہے یہ سائنسز نہیں ہے کوئی توجہ مت کرو ولا تخ علیہ صلاح کا بھی علم اور علم علم العلم و علمان علم دو ہی طرح کا ہے یا پھر وہ صحیح صحیح جو اللہ نے جو اپریٹس دیا تھا حضرت اعظم علیہ السلام کے اندر ودیت کر دیا تھا علم الاسما اسی کے ذریعے سے ایکسپولیشن ہو رہی ہے اس اپریٹس کے ذریعے سے اور علم پھیلتا چلا جا رہا ہے یا وہ علم ہے اور یا پھر وہ علم ہے فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي خُدًا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یورپ کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ اس نے دوسرے علم سے نگاہیں بند کر لی وہی کی سے اپنا سلسلہ توڑ لیا صرف اس علم کے اوپر رہ گیا تو یہ گویا کہ دو آنکھوں میں سے اللہ نے جو دی تھی انسان کو ایک یہ ایکوائرڈ نالج کی آنکھ اور ایک ریویل نالج کی آنکھ وہ ریویل نالج کی آنکھ بند کر لی اس سے اس نے دجالیت کی شکل اختیار کر لی ہے ورنہ خود اپنی جگہ پر یہ ایکوائرڈ نالج یہ علم الاسبا یہ اللہ کا عطا کردہ ہے اس میں نفسے کوئی خرابی نہیں ہے صرف یہ کہ دوسری طرف سے بے توجہ ہو گئی اس نے اس کے اندر جو نتیجے کے اعتبار سے خرابی پیدا کر دی ولا بلا تخمانے سے بسر اول فواد اکلو رائے کا کار آن لو مسولہ بلا تم شیخ اللہ دے براہ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو ان نقل تخر ہی اکڑ کر چلو اور کتنے پاؤں مارو زمین پر تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے ولن تب لوگ جبال اور نہیں پہنچ سکو گے پہاڑوں تک اونچائی میں گردن کتنی اکڑا لو کتنا اونچا کر لو اوپر ترا بھی چڑھا لو کہاں تک چڑھاؤ گے کل رزالے کا کارن صحیح ہو اندر رب کا مکروہ یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے اب اس میں ڈونٹس بھی آئے ہیں ڈوز بھی آئے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو ان تمام احکام کے اندر جو حکم ہے اس سے سرتابی کریں گے تو برائی ہے اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس میں ملوث ہوں گے تو برائی ہے تیرے رب کو بہت پسند ہے ناپسند ہے ظال کا بھی ماحول نہیں کربوں کا حکم یہ ہے وہ کہ جو آپ کے رب نے محمد آپ پر وہی کی ہے از قسم میں حکمت یہ حکمت کا خزانہ ہے تمدن انسانی تہذیب انسانی ثقافت انسانی اجتماعیت انسانی کے لیے یہ اصول ہے کہ اگر ان پر انسان کاربند رہے تو اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا سکتا ہے بلا تجل مالدہ اللہ لیکن اولین اور آخری بات پھر وہی ہے شروع میں بھی یہ تھا بکا ربو کا اللہ تعبد اللہ اول و آخر توحید ہے بلا تجلہ کا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ٹھہرا لو معبود پھر تم جھونک لیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر ملوم مدہورا دھکے دیے جا کر افاسفات ربو کو مل بنی چلتے چلتے ایک ایک اشارہ کیونکہ انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہی تھیں اپا اے عرب کے لوگوں تم ذرا سوچو مزید غور کرو کیا تمہیں کو پسند کر لیا ہے ترجیح دی ہے اللہ نے بیٹوں کے ساتھ بل الملائکت ناسا اور خود فرشتوں کی شکل میں اپنے لیے بیٹیاں کر لی ان نقم نہ تقول قول ہاؤسن غور کرو تم یہ بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ کی جد فور رکھنا پھر حاضر قرآن لیزت کرو سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجیے گا کہ اس میں قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے جتنی مرتبہ اس صورت میں قرآن کا لفظ آیا ہے قرآن کا ذکر ہے تانا بانا معلوم ہوتا ہے قرآن ہی سے قرآن سے متعلق پہلے رکو میں تھا ان حضیل حجر کبیرا اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بار بار قرآن کا ذکر آئے گا سب اپنا فیض حاضر قرآن عزت کروں ہم نے تو اس قرآن کے اندر اپنی آیات کو تصریف گردش کے اندر رکھا ہے مختلف اسلوبوں سے بیان کیا ہے تاکہ یہ سوچیں غور کریں سبق حاصل کریں وما یزید اللہ للہ ان بدمختوں کی بدمختی یہ ہے کہ ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے نفرت کے اندر بھاگ ہی رہے ہیں دور ہی ہو رہے ہیں وہ لوگ کا نماہ کما یقن اے نبین سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی آلیہ ہوتے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں سے سبیلا تو وہ بھی تو ضلع عرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتے یعنی یہ کہ اگر کوئی اور اللہ ہوتے تو کیا ان کے دل میں یہ تمنا نہ ہوتی کہ سب سے بڑا الہ میں کیوں نہ بنوں راجے مہاراجے چھوٹے ہوتے ہیں بڑا مہاراجا چھوٹے راجے چھوٹے راجوں کے اندر پھر وہ امنگ پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ کیوں نہ میں ہی مہاراجا بنوں ایک شہنشاہ ہے اس کے تحت بہت سے لوگ ہیں نواب ہیں گورنر ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں بس اوقات گورنر جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خود وہ بادشاہ بنے اس کے بھی تو دو ہاتھ دو پاؤں ہیں کیا ہے اس کے پاس تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کریں کہ وہ بغاوت کریں اور اس دنیا کے اندر پھر امن اور سکون اور چین اس کائنات کے اندر نظم کیسے قائم رہتا سبحان ہوا تعالی بہت پاک ہے وہ بہت بلند و برتر ہے اما یقولون ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں الومن کبیرا اور اس کی بلندی بہت بلند ہے تو سب لوس سما وا سم و اس کے تصویر میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین منفی ہند اور جو بھی ان میں ہے یہ تصویر قولی بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس میں آگے آ جائے گا بلاک اللہ تف کہوں نہ تصویر تم اس کی تصویر کو نہیں جان سکتے سمجھ نہیں سکتے ہر شے کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے جیسے حامد سجدہ میں پڑھیں گے انتقن اللہ الدی انتقف اللہ شہ ہر شہ کوئی کو زبان ہے وہ اپنی زبان سے اللہ کی تصویر کر رہی ہے لیکن ایک چیز ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہر شہر اپنے وجود سے گویا کہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا ثانیہ میرا مالک میرا خالق وہ ہر عیب سے پاک ہے وہ اپنے وجود سے جب تصویر جو ہے وہ مصور کے کمال فن پر گواہی دیتی ہے میرا بنانے والا بڑا کامل فنکار ہے تصویر گویا کہ اپنے مصور کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے تو اس کائنات کی ہر شے گویا کہ زبان حال سے اللہ کی تصویر کر رہی ہے وہ بن شعین یوسفے کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کوئی تصویر کرتی ہے اللہ کے ہم کے ساتھ کہ اللہ نہ تصویر ہوں لیکن تم اس کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے ان نہ کان حلیم غفورا یقین اللہ حلیم ہے تحمل والا ہے فوراً نہیں پکڑتا غفور ہے بخشنے والا ہے ویزا کرا تل قرآن پھر دیکھیے قرآن کا تذکرہ ہے اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں جالنا بین کا بین الزین اللہ یوم آخرت حجاب و مستورہ تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں پردہ حائل کیوں ہوا ہے کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تو متوجہ ہے ہی نہیں سنجیدگی ہے ہی نہیں لاؤ بالیانہ پن ہے بابر ویش کوش کے عالم دوبارہ نہیں اس کو توجہ سے کہا ہے کچھ سنیں گے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف ثابت کر رہے ہیں اس قانون فطرت کے مطابق کیونکہ ہم نے ہم ڈال دیتے ہیں ان کے اور آپ کے مابین ایک غیر مرئی پردہ نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ جاننا ادا کلو بھی مکن نہ ان کے دلوں کے اوپر بھی ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں پردے ڈال دیتے ہیں یا کہو ہو کہ وہ اسے سمجھ نہ پائے بس آزان ہی وکرا ان کے کانوں کے اندر شکل پیدا کر دیتے ہیں وہ زکر تربا کا پھر قرآن واضح ہو اور جب آپ قرآن مجید میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے توحید کے ساتھ اکیلے اسی کا ولہ اولاد بار نفورا تو وہ اپنے پیچھے موڑ کر چل دیتے ہیں بدک کر کے یہ کیا ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ کی رٹ لگا رکھی انہوں نے اور والحہ بھی تو ہیں آخر ان کا بھی کچھ ذکر کریں کبھی ان کا بھی بارے ان کا بھی بیاں ہو جائے لیکن نہیں یہ تو ایک ہی اللہ کی رٹ لگاتے ہیں تو وہ بالکل بدک کر چلے جاتے ہیں نہ جو اعلیٰ یسمیون ابھی یسمیون نہیں اور جب اے نبی یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور توجہ سے بیٹھ کر سنتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا سنتے ہیں میں عرض کر چکا اس کا پس منظر کہ وہ اپنے عوام پر یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں سمجھنا چاہتے ہیں پھر ہمارے انٹیلیجنسیا ہے ہمارا یہ یہ ہمارا ایلیٹ ہے تو یہ جا کر سوچتے ہیں پھر آخر کوئی بات نہیں ہوگی محمد کے پاس کہ یہ لوگ جو ہے پھر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے جو یہ سننے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس تو کیا سننے آتے ہیں بھائی زم نجوا اور پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اس یقول ظالمون اور پھر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ظالم ان تتبعون الا رجل مشہورا تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی یعنی ان میں سے کسی کے دل میں کوئی بات پیدا ہونی بھی لگتی ہے کہ نہیں بھائی آج تو جو بات کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وزنی بات ہے اس پر تو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اب ان کے کان کھڑے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تو ہمارے اس دوست اور ساتھی کے اوپر تو محمد کا ناؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا پھر اس کو سمجھاتے نہیں بھائی ایک شہر زدہ آدمی ہے مشہور انسان ہے کہاں اس کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہو ان تو کیسا مرمول القل ہم دیکھیے نبی کیسی مثالیں وہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں شہر زدہ مشہور کبھی شاہر کبھی مشہور کبھی شاعر کبھی مجنون یعنی کوئی ایک رائے بھی ان کی نہیں آپ کے بارے میں بن رہی ہے فولو اب وہ بھٹک گئے ہیں فلاح استفیو نہ سبیلا اور اب یہ راہ آپ نہیں ہو سکیں گے وقالو ادا کنہ اظامم اور رفاتن اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بھی ہمارا گوشت دل سڑ کر جو ہے راک ہو جائے گا سلطن جدیدہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا ایک نئی زندگی ایک نئی تکلیف وہ یا کہ بہت محال معلوم ہوتا ہے ناممکن ہے سے کلو کنو ہجارتن اور حدیدن اے نبی سے کہیے کہ تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اور مٹی کی بات کر رہے ہو کا تم پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ اوکھلکم نما یا فی صدور سدور یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ذہن میں ہو تمہارے اس کا تصور کر سکتے وہ بن جاؤ تب بھی اللہ اٹھا لے گا فتح یا میں مئی ہوئی پھر وہ کہیں گے اچھا کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا قل ندی فتح کم اول مرہ کہ وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو پھر وہ آپ کے سامنے ذرا آپ کے سڑکوں کو مٹکائیں گے سروں کو ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یقول نہ بتاؤ کب ہوگا ایسا بتائیے کل آسان یقون قریبا کیا دیجیے ہو سکتا ہے قریبی آئی ہوئی تمہاری شامت جو ہے ہو سکتا ہے دور نہ یوم یا فتستجیبون بحمدی جس دن کہ وہ تمہیں پکارے گا یا تم اپنی قبروں میں ہو گئے یا گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کی شکل میں ہو گئے لیکن تم چلے آؤ گے اس کی پکار پر لبے کہتے ہوئے بے حمد ہی اس کی حمد کرتے ہوئے وہ تد اللہ خلیلا اور تم گمان کرو گے کہ نہیں رہے ہم مگر بس تھوڑا سا عرصہ دنیا میں بھی اور یہ پورا عالم بڑھ سکتے یہ بھی کچھ تھوڑا سا ہی عرصہ تھا جو ہم گزار کر آئے وہ عبادی ابادی یا کلس نہ نبی میرے بندوں سے کہہ دیجیے اب یہ عبادی کون ہے اہل ایمان بجائے آئی نبی ندین آمنو کہنے کے کل عبادی میرے بندوں سے کہہ دیجیے یقول کونو احسن آسن وہ بات کیا کرے عمدہ مطلب یہ ان کی طرف سے کوئی تلخی کی بات نہیں ہونی چاہیے اب ان لوگوں کے آبا و اجداد سے بنے ہوئے ان کے خیالات ہیں عقائد ہیں ان کی ریتیں ہیں ان کی رسمیں ہیں ان کی حمیت ہے ان کی غیرت ہے عوام میں جہالت ہے ان کے چودھریوں میں اپنے مفادات اپنی حیثیت اس کا احساس ہے لہذا یہ تمام رکاوٹیں جو ان لوگوں کے راستے میں ہائی ہیں ان کا خیال کریں تو اپنا جو دائی جو ہے اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے حلم ہونا چاہیے دائی کہیں مشتعل نہ ہو کل عبادی یا کل ہے انہیں بات کرنی چاہیے عمدہ ان شیتان یا شیتان تو چاہے گا کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی شروع کرا دے ہاتھ ہپائی شروع کرا دے ان شیطان کان انسان یا و مبینہ یقیناً شیتان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی رب کم آم تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے یہ یشا یا ہم کم وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا اور یہ شاہی واقف کو چاہے گا تمہیں عذاب دے گا ممار صلاح کا رحم وکیلا اور نبی ہم نے آپ کو ان پر وہ داروگا بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے نہیں یہ معاملہ ہر شخص کا اپنا ہے ذاتی ہے ہز اون چوائس کا عالم و بمن واطم سماوات اللہ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ جو آسمان میں اور زمین اللہ بعض النبی اعلیٰ بعض اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے اب چونکہ یہ مسئلہ وہی ہے آخری دور ہے مکے کا اور وہ خبریں پہنچ چکی ہیں اور یہ صورت بھی بنی اسرائیل کے تاریخ سے شروع ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ آیا موسا افضل ہے یا محمد افضل ہے یا یہ کہ عیسیٰ افضل ہے یا محمد افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلات وسلام تو یہاں پر مسلمانوں کو اس دعوت اور تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے اس بحث میں تم نہ پڑھو اگر اس بات کو تم زیادہ زور دو گے ان میں حمیت پیدا ہو جائے گی جیسے ہمارے ہاں وہ کھڑے ہو کر الاپتے ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی ٹھیک ہے وہ ہے افضل لیکن خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو حضور کے صحیح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہے افضل اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اس افسلیت کا اس طریقے کا چرچا کرنا جو ہے اس سے دوسروں کے اندر ایک جو ہے منفی کیفیات پیدا ہوتی اس حوالے سے حضور کی حدیث ہے یہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت مند ہو یونس وہ ہے رسولوں میں سے ایک ہی رسول ہے دنیا میں جنہیں کچھ اللہ نے سزا دی ہے پکڑ ہوئی ہے اور کسی کا معاملہ نہیں یہ سورہ یونس میں ہم دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مند ہو اس لیے کہ اس بات میں مت پڑھو بولے فضل اللہ معذر نبی اعلیٰ باز ہم نے بعض نبیا کو بعض بعد پر فضیلت دی ہے بس اصولی بات ہے دل کا رسول فضل اللہ باز اللہ مالا باز اب یہاں دیکھیے خاص طور پر پھر ان کے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ داغود زبورہ ہم نے داغود کو زبورہ تا کی تھی ہم ان انبیاء اور رسول کے جو عصبتیں ہیں ان کے جو مقامات ہیں ان کے اعتراف میں ان کے اعلان میں ہمیں کوئی بات نہیں ہمیں کوئی جھجھک نہیں پریل النزیرہ ادام تم اندو نہیں کہیے ان سے کہ پکارو انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کو معبود ہے کوئی کار مختار وہ بھی ہیں فلاں یقین پورا کشف الرحان کو ولا تحویلا تو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی کوئی حالت کو بدل دینے کا کا الزیرہ یورور وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں پکارنے والوں میں دیکھیے کہ پکارنے میں ایک تو ایسے بھی تھے خیالی ہستیاں جن کا کوئی وجود ہی نہیں من گھڑت لیکن پکارے جانے والے انبیاء اولیاء اللہ یا فرشتے یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا لیکن اس عالم امر میں اس عالم غیب میں ان کا حال کیا ہے جنہیں یہ پکار رہے ہیں ہم کئی دفعہ دیکھا ہے انہیں پتا بھی نہیں کہ یہ ہمیں پکار رہے ہیں قیامت کے دن وہ تو انکار کریں گے ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ گستاخیاں کی ہیں اور ہمیں شرمندگی کا سامان بن گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شرمندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں مد مقابل بنایا گیا اللہ کا لہذا علاق البینۂ جب تگولہ اراحم السیلہ تھا اس عالم غیب میں وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کے تقرر کے متلاشی ہیں تو یہ وسیلہ کا رب آ چکا ہے اس سے پہلے جب تغولہ ادارہ عبد الرسل اکرم یعنی اس عالم امر میں بھی درجات ہیں فرشتے ہیں سب کا افسر کے فرشتے ہیں پھر درجۂ اعلیٰ کے فرشتے ہیں پھر مقربین بارگاہ ہیں پھر وہ جو ہے ملائے اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے ملائے کا مقربین ہے تو ان کے اندر بھی ایک درجہ بندی ہے اور وہ اس عالم کے اندر بھی جیسے یہاں اللہ کے بندے تقرب بل اللہ کی کوشش کر رہے ہیں وہ وہاں پر وہ بھی اس عالم کے اندر بس فرق تو یہی ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے ہو جائے جب قبول رب میں نصیر عطائی ہو چاہتے ہیں کہ اور آگے بڑھے اور قرب ہو جائے ایک دوسرے سے آگے نکل جائے وہ یرجون رحمت ہوا اس کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ یقافون عذاب ہوں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں ان عذاب عرب کا کان ہے آپ واقعہ یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب جو ہے واقع ایسی جس جسے ڈرتے رہنا چاہیے وہ ان میں قریت اندازہ محل کوہا قبل یوم قیامت یاؤ مؤزبہ عذاب شدیدا اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے قبل یا عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب اس آیت کو جوڑ لیجیے گا کیونکہ یہ جوڑا ہے یہ سورت اور یہ سورہ کہف باسن شدید ہو بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی تباہی جو آنے والی ہے قیامت سے قبل اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو آج کل جو بھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایٹمک جنگ اگر ہو جائے تو کیا ہوگا دنیا میں نیوکلیر وار ہو اور کسی بھی وہ چھڑ سکتی لیکن یہ کہ قیامت سے پہلے العظما العزما بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کی کہ آج اس اندر خبریں جس کا تذکرہ پھر آئے گا سورہ کہف کے اندر سرحد کے ساتھ تو کوئی بستی ایسی نہیں ہے قیامت سے پہلے وہ عذاب آئے گا اور معذبو عذاب الشریرہ کان ازال کفیل کتاب مستورہ اور یہ سب تمام چیزیں جو ہے اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے طے شدہ ہے وہ آنا ہے اس کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہے این منانا نرسل بل اور ہمیں نہیں روکا اس سے کہ ہم آیات بھیجیں اب وہ مسئلہ چھڑ رہا ہے دوبارہ جو سورہ انعام سے چل رہا ہے کہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے حصے نشانی کوئی موجودہ یہاں اللہ تعالیٰ فروا رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے معجزے دکھانے کیوں بند کر دیے وما منا آزار نہیں روکا ہم کو اس سے کیا نٹ ابل بل آیات کہ ہم وہ موجودات دکھائیں اللہ اللہ انکزہ بحد اولون اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلوں نے بھی جھٹلایا ان کو نہ تو سمود کو جو ہم نے ناکہ دی تھی ان کے مطالبے کے اوپر اس پر کوئی ایمان لائے نہ عیسا کو جو آخری موضے ہم نے دے دیے زندہ جانور پیدا کر دینا گارے سے بنانا پھونک مارنا اڑتا ہوا وہ پرندہ بن جائے اور مردہ کو کہنا خم بیچ کھڑا ہو کے چلنے لگ جائے اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا لیکن کوئی مانا انکس رب ابل اب پہلو نے بھی ان معجزات کا انکار ہی کیا جھٹلایا وہاں کہنا سمودر ناپا تھا مبصرت سمود کو قوم سمود کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے اونٹنی والی نشانی دکھا دی فضل ہو گیا انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا رمان اس بل آیات اللہ تخلیفہ اور ہم نہیں بھیجتے اپنی آیات نشانیاں مگر صرف خبردار کرنے کے لیے وہ خبردار کرنے کے لیے اب ہم اپنی قرآن مجید کی آیات بھیج رہے ہیں کا وہ کب انداز اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے تو لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے تب بھی یہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہاں ہے اللہ کہاں ہمارا احاطہ ہوا ہوا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے جو سمجھیے فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے ہے حقیقت و ماہیت وجود ایک اللہ کا وجود ہے ہر جگہ ہے ہر آن ہے لیکن یہ کہ یہاں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے یہ دنیا ہے یا اللہ ہے کیا ہے اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس کے لیے کچھ لوگوں نے اس کو ہماوس سب قاضی کائنات جو ہے خدائی ہے خدا ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے جیسے انسانوں کا روپ دھار لیتا ہے وہ اوتار کی شکل میں آ جاتا ہے ایسے خدا نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے اس کو پینتھیزم کہتے ہیں انگریزی میں ہم اوس سب خدا یہ بہت بڑا کفر ہے شرک ہے تو کیسے سمجھے بہت سی چیزیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تھا اللہ ہے کیسے ہے کیا دنیا میں اللہ نہیں ہے تو اللہ کی رات محدود ہو گئی پوری یہ کائنات اس میں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو پھر علیحدہ کہیں ایک محدود سی شخصیت ہو گئی جو کسی جگہ پر ہے لیکن اللہ تو ایبسلیوٹ ایگزٹینس ہے اس کی کسی حدود اور قیود اور زمان و مکان اور سمت ان سے تو بابرا ہے براؤل بڑا سنا براؤل بڑا بجبان جاننا رویہ اللہ فطرات اسی طریقے سے اب یہ مسائل دنوائے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بڑے ان کا چونکہ ان کی طرف سے ان کا رد عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا لہذا اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھانے بند کر دیے ہیں اور حضور کے بارے میں طے کر لیا کہ وہ معجزہ نہیں دکھائیں گے جس طرح کا معجزہ یہ مانگ رہے ہیں اسی طرح ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا جو شب معراج کا ببا جان روئی نتی رویا یہاں خواب کے معنی میں نہیں ہے جیسے رویت رویت بصری ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو رویت ہی ہے تو حضور کو باقاعدہ مشاہدہ کرایا النتی علینا کا جو آپ کو دکھایا ہم نے اللہ فتنت لنا وہ بھی لوگوں کے لیے فتنا بن گیا لوگوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا کہ کہ بالکل ہی ان کا دماغ چل گیا ہے معاذ اللہ سما اللہ بہت خوش ہوئے تھے مشرقی نے مکہ بہت خوش ہوئے چلو جی چلیے اب ہماری مشکل حل ہو گئی اب تو ہم تمام مسلمانوں کو باور کروا لیں گے کہ آج تک تم نہیں مانتے تھے واقع محمد کا دماغ چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات بیت المقدس بھی ہو کے آ گیا ہوں اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں اب یہ بات ناقابل قیاس کیسے انسان سمجھے گمان نہیں کر سکتا آج تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو آپ کے پاس وہ ذرائع ہیں کہ چاند پر بھی آپ پہنچ گئے ہیں لیکن یہ کہ آج سے آپ چودہ سو برس پہلے کے انسان کے بارے میں سوچیے اسے بیت المقدس جانے کے اندر بھی جو ہے پندرہ دن لگتے تھے تو کیسے وہ گیا اور گئے بھی اور آ بھی گئے رات ہی رات کے اندر بڑے خوش ہو کر آئے حضرت ابو بکر کے پاس ابو بکر سنا تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں رات کو بیت المقدس ہو کر آ گیا وہ ایک دفعہ ایک لمحہ توقف کیا کیا واقعی کہہ رہے ہیں ہاں ہاں کہہ رہے ہیں چلو ہم تمہیں ملوا دیتے ہیں ان سے کہلوا دیتے چلو صحیح اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بس ختم اس دن سے صدیق کر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کریں اور فرمایا جب میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے روز ان کے پاس فرشتہ آتا ہے تو اگر وہ آسمان ہوا ہے تو کون سی بڑی بات ہو گئی اگر اللہ کا فرشتہ آسمان سے روز آتا ہے ان کے پاس تو وہ آسمان تک ہو کے آ گئے تو کون سی بڑی بات ہوئی وہ اگر کہہ رہے تو سب کہہ رہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا مما جان نرویہ لطیہ رہنا کا اللہ فتنا کریے یہ بھی لوگوں کے لیے فتنا بن گیا وہ شجر کا مرور قرآن اسی طرح ایک مثال ہے قرآن مجید میں زقوم کے درخت کا ذکر آتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ این جہنم کے اس کے تہ کے اندر اس کی جڑ ہوگی وہاں سے وہ جڑے درخت کیسا ہوگا آگ کے اندر درخت ہاؤ از اٹ پاسبل اب یہ زقوم کا یہ بھی ان کے لیے فتنا بن گیا اب یہ چیزیں نہیں جانتے کہ اس عالم کا کے جو فزیکل لاز ہے وہ اور ہوں گے مختلف ہوں گے اس آگ کی نوعیت اور ہے وہ آگ یہ نہیں ہے وہ آگ جو ہے اس کی حیثیت ہی کچھ اور ہے تو فرمایا بس شجرت المنوڑا کا پھر قرآن اور جس قرآن مجید میں جس ملون شجر کا ذکر ہے وہ لخب فہم یہ ساری باتیں ہم انہیں بتاتے ہیں خبردار کرنے کے لیے فما یزید اللہ یزیدان کبیرا اب یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان کے اندر سرکشی ہی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں سرکشی میں ملائے کا جدو جدو آدم اللہ اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا کالا آسود لمن خلق تینا یہ چوتھی مرتبہ آپ یہ آدم ابلیس کا قصہ آ رہا ہے قرآن میں اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے گائے سے کالا رائے کا کہا نبی کرم کا لیا مزید اس نے کہا کہ ذرا دیکھو ذرا دیکھ پروردگار یہ جو انسان آدم جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے مجھ سے بالا تر کر دیا کرم کا علیہ نہیں نہ خر کر نہیں یوم قیامہ اگر تو مجھے مہلت قیامت کے دن تک اللہ تعلن نظر اللہ خلی میں اس کی پوری نسل اس کی ساری اولاد کو لگام دے دوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا کالا ذب فمن جہن نے فرمایا جاؤ دفاع ہو جاؤ ٹھیک ہے ان میں سے جو بھی آدم کی نسل میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو پھر تم سب کے لیے تمہارا بدلہ جہنم ہے وافر بدلہ ہوگا تمہارے لیے تمہارے گناہوں اور سرکشی کے لیے بس تفصیل منیش تطا کمن ہوم یہ گا کئی بار ذرا نوٹ کریں یہ فرض کہتے ہیں عربی زبان میں بکری کا جو بچہ نو زائدہ ابھی ہوتا ہے جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا وہ کھڑا ہوتا ہے تو ٹانگیں اس کی لڑکھڑا رہی ہوتی ہے تو اس طریقے سے یعنی اس طرح جب کہ کسی انسان کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جائے ہمت اس کا جواب دے رہی ہو تو اس کے لیے پھر یہ محاورہ ہے یا کنایا ہے بس تفصیل بنی سطح من ہوں تو پھسلا لے ان کو ان میں سے جس کو چاہے بے سوتے کا اپنی آواز سے بازی بنے ہی اور چڑھا لا ان کے اوپر خیلے کا اپنے سواروں کو وہ رجنے کا اپنے پیادوں کو وہ شارخ ہوں پھر اموالے والا اولاد اور تجھے کھلی چھوٹ ہے ان کے ساتھ مشارکت کر ساجھا کر مال میں اور اولاد میں واحد ہوں اور ان سے جو چاہے وعدے کر جھوٹے سچے مما یا دہم شیطان اللہ بورا لیکن نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے نہ عبادی سلطان میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا ورگ لو جس طرح سب سروا دکھا لو جس طرح جو چاہو وہ ساتھ دادی کر لو اس کا اختیار ہے لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ میرے کسی بھی بندے کو تم زبردستی اس کی مرضی کے خلاف اس کی مرضی کے بغیر گمراہی پر لے جاؤ وہ کفا میں رب کا وکیلا اور کافی ہے تیرا رب ان کے لیے کار صاف جو اللہ کے بندے جو شیطان سے بچنا چاہے رب و کم الدین کمر فلکل باہر تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے کشتیوں کو سمندر میں یا دریا میں تب فضلی تاکہ تم اس کے فضل کو حاصل کر سکو ان کانا بے کم رحیمہ یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے اور شفیق ہے ویدا مساقی مدعوں فی الحاق یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں طوفان آتا ہے موت نظر آتی ہے بل امن تدون اللہ یا تو سب گم ہو جاتے ہیں تم سے بھول جاتے ہیں ان سب کو جن کو تم عام حالات میں پکارتے ہو جن کو لنڈوت کرتے ہو اور جن کے سجے کرتے ہو فلما نجا کو مل البر سوائے اللہ کے سب کو بھول جاتے ہو صرف اللہ کو پکارتے ہو پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر نکال کر لے آتا ہے خشکی پر آرس تم پھر اعراض کرتے ہو پھر رخ موڑ لیتے ہو بکان انسانوں کا پورا یقین انسان بہت ناشکرا ہے افامین آمین تو میں یکسف ابکم جانب البر بر تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں کہ وہی اللہ تمہیں زمین میں خشکی میں بھی تو دھنسا سکتا ہے کہ نہیں آسودہ ساحل تو ہے مگر شاہد تجھے معلوم نہیں ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں خاموش بھی طوفا ہوتے ہیں کیا خشکیوں لوگ مرتے نہیں وہاں جب تھے تو چیخ رہتے چلا رہے تھے اللہ کو پکار رہے تھے خشکی پر آتے ہی اور اب تو بھول گئے اللہ کو تو کیا اللہ یہاں تمہیں دھسا نہیں سکتا تمہیں یقہ جانے پر بر اور یورسلا علیکم کم یا تم پر ایک ایسی تیز آندھی بھیج دے اس بر پر خشکی پر کہ جس میں پتھر ہو اور پتھرا ہو تمہارا تم ہلاک ہو جاؤ سم اللہ تیز القم وکیلا پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ملے ہم امین تمہیں یہی رقم فی تارت رکھ تو کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں رہا کہ پھر کبھی دوبارہ اللہ تمہیں لے جائے اسی سمندر میں فیور سے علیہ تم کا صفہ اور پھر ایک زوردار جھکڑ تمہارے اوپر چھوڑ دے فجو کم بے ماں کفر تم تمہیں کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں جم تجد القم علیہ طبیعہ پھر تم ہمارا کوئی نہیں پاؤ گے کہ جو ہمارا تعاقب کر سکے ہم سے بات پوچھ کر سکے کہ وہ فلا لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر دیا گیا ولا قت رہا نہ بنی آدم و وحم اللہ باہر یہ آیت بھی انسان کی جیسا کہ میں نے بار کیا ہے جو بھی کریشن ہے اللہ کا اس کا کلائمیکس انسان گویا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے تنزلات اللہ کا حرف کن اور کن سے وہ خلق نور اس نور سے وہ تخلیق ارواح انسانیہ اور اور ملائکہ پھر ایکسپلوژن دی بگ بینگ اور اس سے وہ حرارت اور وہ آج کی کرے اور اس دور میں جنات کی جو تخلیق ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کا ٹھنڈا ہونا اور پھر یہ بارش کا برسنا اور بارش اور زمین پانی اور زمین کے اب یہاں سے جو حیات عرضی ہے اس کا آغاز ہونا ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اے بہارے نیستی از خود ہوشیار باش بلکت کرم نا بلی آدم اور ہم نے بڑی تکریم کی ہے عزت کی ہے آدم کے نسل کی وہ ہم اللہ بل بر باہر اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو گویا کہ جیسے کہ گود میں کوئی لے کر چل رہا ہو ہم بات ہے نظام قدرت ہے اللہ کا ہے ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں ہم اللہ والبحر بر میں بھی اور باہر میں بھی بل حلق نہ یہ اور ہم انہیں پاکیزہ رسک دیتے ہیں عمدہ عمدہ چیزوں کا وہ فضل اللہ والا ممن خلق نا تفصیلہ اور فضیلت دی ہے ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر بہت بڑی فضیلت دی ہے یوم رحک اللہ بے امام اب تصور کرو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے جب یہ مقام دیا گیا ہے تو محاسبہ بھی ہوگا حساب کتاب بھی ہوگا جواب دہی بھی ہوگی حیوانات سے کوئی جواب دہی نہیں ہے ندو نب اللہ ناصم امام ہی جس دن کہ ہم ہر لوگوں کو پکاریں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ آؤ فمنو یا کتاب گئی یمی نہیں تو جس کو بھی دیا جائے گا امال نامہ اس کے دہنی ہاتھ میں فولا کا یکرولہ کتاب ہو پڑھیں گے اپنے امال نامے کو خوشی کے ساتھ یوز نمون فتیلہ اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا من فی حاضی آما پڑو فی الآخرت آما جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا اس نے یہاں آیا الہی کو دیکھا ہی نہیں حیوانوں کا سب دیکھنا دیکھا انسانوں کا سب دیکھنا نہیں دیکھا دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز کی نوبت نہیں آئی جو یہاں اندھے رہے تو آخر میں بھی اندھے ہوں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ اول و سبیلا بھٹکے ہوئے ہوں گے وہ ان یہ بہت اہم مضمون آیا ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس میں آیا تھا اب یہاں آیا ہے وہ ان قانون یفتنون قانون ندی اور خی کرے یا گینا گہرا اور اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کو بچلا دیں فتنے میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے تاکہ آپ کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف اس قرآن کے سوا کوئی شے گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں سورہ یونس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ قرآن غیر حالہ اور بدیل ہو اے نبی اے محمد یہ یہ قرآن بہت ریجڈ ہے انکمپرومائزنگ ہے اس کو تو ہم قبول نہیں کر سکتے ناٹ ایکسپٹیبل ہاں کچھ اس میں ترمیم کرو کچھ بدل دو کچھ نرمی کرو کچھ ہماری بات مانو کچھ اپنی بنواؤ وہی دباؤ اور آپ اندازہ کر لیجیے جو میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے عوام کے اوپر ان لیڈروں نے اپنا اثر قائم کر لیا تھا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھیک تو کیا رہیں گے یہ کوئی رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس مول کا ادھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ موجہ نہیں دکھائیں گے کا قبر ہوں فن تب نفقن فی فی ہوں گے آئے اگر آپ کے اندر طاقت تو لے آئیے کہیں سے موجودہ کو آسمان پہ چیڑی لگائیں یا زمین میں سُرم لگا لیں لے آئیے سے موجودہ ہم تو نہیں دکھائیں گے تو کس قدر دباؤ تھا حضور پر اللہ علیہ وسلم اس دباؤ میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے محمد ہم بات مان لیں گے آپ کی ذرا یہ اس کے اندر ترمیم کیجیے میں قرآن حاضہ اور بد ہوں وہی بات یہاں ہے وہ ان کا انل ندی آہنا کا وغیرہ یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں گے اس چیز سے اور منحرف کر دیں گے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے تاکہ کچھ اور چیز گھڑ کر آپ ہماری طرف منسوب کر دیں وہ لگتا فضو کا خلیلا اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے دوست کیا ہو تو بادشاہ بنانے کو تیار تھے ہم آپ کو بادشاہ باندھنے کو تیار ہیں وہ لولا انسبتنا کا بہت اہم آئے تھے یہ اور اگر ہم نے ہی نہ آپ کے پاؤں جما دیے ہوتے دیکھیے محمد الرسول اللہ کی بات ہو رہی آسان نہیں ہے دباؤ اس پورے پریشر جو چاروں طرف سے پڑ رہے تھے اللہ فرماتے وہ لولا ان سبت نہ تھا اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے لقد کرو تکڑ شعین کلیلہ تو این ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے جھک ہی جاتے دباؤ اس شدید شریف تھا لا ان سمبت نہ جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا لقن ہمت بھی وہ ہما برحان ربی اس عزیز کی بیوی نے تو قصب کیا ہی تھا یوسف بھی کرتا اگر اللہ کی ایک برحان نہ دیکھ لیتا اس کا امکان موجود تھا کہ بر بنائے تب بشری وہی معاملہ یہاں ولولا ان سمبت نہ اگر ہم نے آپ کے پاؤں نہ جما دیے ہوتے آپ کے دل کو جمع نہ دیا ہوتا آپ کو سبات عطا نہ کر دیا ہوتا نہ کب کتنا آپ تو قریب ہو گئے تھے سر کرو لئی کے کچھ شیئن کلیلا ان کی طرف جھک جائے ادھر نہ زکنا کا ذیف الحیات و ذیف المات اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنی سزا دیتے دنیا کی اور دگنی سزا دیتے آخر کی رب و رب ان تنزل و عبد آبدون ان ترقا تم لا تجد دو لکا رہا نصیرہ پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار آپ کو چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں لیکن مفہوم سمجھ لیجیے یہ سختی اصل میں حضور کی طرف نہیں ہے بظاہر خطاب حضور کی طرف ہے اعتاب جو ہے خطاب حضور کی طرف اعتاب ہو رہا ان پر جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بد ہمارے نبی کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے یہ کارگز نہیں کریں گے وہ ان سفیزوں کا خریدو کا مندھا اور یہ تلے ہوئے اس بات پر کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے مکے سے تاکہ یہاں سے نکال باہر کریں آپ کو کا بنگا یہ گویا کہ بالکل آخری وقت ہے اب مکی دور کا کہ جس میں کہ وہ کشاکش انتہا کو پہنچ چکی تھی وحید اللہ خلا خلاف اللہ خلیلہ لیکن ساتھ ہی پیشے گوئی بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو نکال نہیں پائیں گے اس کی نفی نہیں کی لیکن یہ کہ پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے یعنی یہ کہ چند سال کی بات ہی ہے نا آٹھ سال کے بعد بلکہ بڑے بڑے سردار تو ان کے جو ہے دو سال کے بعد ہی وہ بدر کے اندر جا کر کھیت رہے ابو جہل کہاں رہا اقبا ابن ابھی مرد کہاں رہا سب ختم بڑے بڑے سب کے سب سردار جو تھے جو بادری سب ختم ہو گئے وہ انتاب یہ سفیسو نہ کبھی اللہ جیسے وہ پاؤں ڈگمگاتے ہیں لڑکھڑاتے ہیں مرغی کے نوزائیدہ اس بکری کے نوزائیدہ بچے کے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کو یہاں سے ہلا دیں نہ یہ سفیسو نہ کبھی اللہ یخ رجو کا منہا تاکہ وہ یہاں سے نکال دیں آپ کو بحض اللہ رسول خلاف اللہ اب اس صورت میں خود یہ بھی دل یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے سوائے تھوڑا سا سن سنت من قدر فلنا قبل کا بے رسول اللہ اور یہ طریقہ رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے بعد میں ہمارا یہی قانون رہا ہے کہ نبی جب ہجرت کر جاتا ہے تو پھر گویا کہ امان اٹھ جاتی ہے پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے بڑا طعیز السنت نہ تحویلا اور آپ ہماری اس سنت اور قانون اور قاعدے میں ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے الصلاۃ الصلا دلو کی شم سے نماز کو قائم رکھیے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریخ ہو جانے تک یہ اصل میں پنج وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے اس طریقے سے نہیں دیا گیا لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے وہ تو حضرت جبرائیل نے بتایا وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے جیسے کو نہار ہے اس سے ذرا سورج جو ہے مغرب کی طرف گیا زہر تھوڑی دیر بعد اصل تھوڑی دیر بعد مغرب پھر رات تاریخ ہو گئی عشاء چار نمازیں ہیں اور سردیوں کے موسم میں تو لگتا ہے کہ پہ بہ تابڑ توڑ آ رہی ہے جو نماز مسجد میں پڑھتے ہو تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے تو گویا کہ نماز کھڑی ہے مسلسل قائم رکھو نماز کو سورج کے دھلنے سے لے کر اور رات کے تاریخ ہو جانے تک وہ قرآن الفاظر اور اب ایک اور نماز رہ گئی اور وہ ہے فجر کی اور اسے تعبیر کیا قرآن الفاظر اس لیے کہ اس میں طویل قرآت ہونی چاہیے قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت ان قرآن الفجر کانا مشہودہ مشہور اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حضور قلب ہوتا ہے انسان کا سو کر اٹھا ہے آدمی تر تازہ ہے حواس جو ہے تازہ ہے کوئی تقدر نہیں ہے کوئی تکان نہیں ہے تو ایک تو حضور قلب ہے اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی اثر اور فجر کے وقت جو ہے ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں رات والے آتے ہیں اثر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آ کر چارج لیتے ہیں تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے وہ من اللہ فتح جب اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ بہی کو یہاں نوٹ کیجیے جیسے سورہ نام میں میں نے بار بار نوٹ کرایا تھا انضر بہی ذکر بہی تفہیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے انذار اس قرآن کے ذریعے سے تو تحجد جو ہے جاگنا قرآن کے ساتھ جاگنا ہے اب ہمارے ہاں کیونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا تو جو پڑھتے بھی ہیں تحجد وہ تو آٹھ رکتے جیسے تیسے جو کل و اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا کوئی اور ذکر کر لیا وہ اصل تحجد وہ نہیں اصل تحجد یہ ہے طویل کرا آپ کو کھڑے ہو کر کی جائے نافل اللہ یہ اضافی ہے اے نبی آپ کے لیے ازا پاس اگر رب کا مقام محمود آ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں جس کی کہ حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے بقور رب میں متخلا صدقین و صدقین واخر مخرجہ صدقین اب یہ ہجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے یعنی جب آیا ہے حکم اجازت آئی ہے تو ساتھ ہی یہ دعا بھی تلقین کر دی گئی اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں تو نے مجھے داخل کرنا ہے یعنی یسرب میں مدینہ منورہ میں اس وقت اس کا نام یسرب تھا تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو عزت کے ساتھ داخلہ ہو اعزاز کے ساتھ داخلہ ہو مبوا صرف جیسے سورہ یونس میں آیا تھا واخری بخلا نصیر تین اور یہاں مکے سے مجھے نکال تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر وجہ علی بل کا سلطان النصیرہ اور اب پھر آپ اپنے خزانہ فیض اور فضل سے مجھے صنعت عطا کیجیے اختیار عطا کیجیے حکومت کی طاقت عطا کیجیے یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا جو آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا جاتے ہی وہاں آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ اوس و حضرت کے دونوں قبیلے جو ہیں انہوں نے گویا کہ آپ کو اپنا اپنا حاکم تسلیم کر لیا ایک مالی میں اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے آپ نے جو ہے جا کر معاہدے کر لیے تو آپ تو فوری طور پر بیتاج بادشاہ ہو گئے اسی کی دعا ترقی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز دینی تھی ایک دعا کی شکل میں گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی فرما دیا بکربی ادل نی صدقین صدق واخرج نی مخرجہ صدق کا سلطان الرفی وقل حق الباطل اور کہہ دیجئے حق آ گیا باطل گیا اگر کہ حق کے آنے میں باطل کے جانے میں ابھی مظاہر تو چند سال ہے ابھی آٹھ سال کے بعد مکہ فتح ہوگا لیکن یہ کہ عالم امر میں تو فیصلہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کے لیے جو بھی ہے ٹائم ٹیبل معین ہے کل جال حق و الباطل باطل ہو کا یقیناً باطل جو ہے وہ تو ہے ہی بھاگ جانے والی شے اس کے لیے کوئی صبر اور سماعت ہے ہی نہیں المن القرآن ما ہوا شفا اور المومنین اور ہم اس قرآن میں سے کتنی مرتبہ قرآن کا ذکر آ رہا ہے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں اگر اوسط لگائیں گے تو اس ایوریج کے ساتھ قرآن کا ذکر خود قرآن کی کسی صورت میں اتنا موجود نہیں جتنا کہ سورت بنی اسرائیل میں اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں وہ ہوا شفا و رحمۃ للمومنین جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں سورہ یونس کی دو آئے تو پھر ذہن میں لے آئیے یا یو الناس پر جات کو موجودہ مطلب دیکھوں شفا اللہ معافی سرو وہ ہلوم و رحمت للمومنین وہی بات یہاں ہے یہ شفا ہے سینے کے روگ کفر شرک تکبر حسد حب مال حب جا حب اولاد حب دنیا یہ تمام محبتیں جو ہیں ان کی جڑ کاٹ دینے والی نزل المین القرآن ما ہوا شفا یزید الظالمین اللہ خ لیکن یہ ظالموں کو نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لیے مگر سے سارے کا دل و بے ہی کثیرہ بے ہی کثیرہ ویزال بھی اور جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اب وہ اکڑنے لگتا ہے راز کر جاتا ہے ہمیں بھول جاتا ہے اور ایک طرف کو کرنی کترا جاتا ہے ویسا ہمیں سوشرو کہاں یا اوشا جب کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے ہمت ٹوٹ جاتی ہے کل یا عمل والا شاکلتی ہے نبی کہہ دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے یہ شاکلہ کیا ہے اس سے پہلے میں شد بیان کر چکا ہوں لا پلف اللہ نفس اللہ وسعہ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک شخصیت کے کچھ حدود ہیں جو معین کی ہوئی ہیں ان حدود سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا اس کا سارا امتحان انہی حدود کے اندر ہے جو جینز مجھے ملے ہیں جو جینز آپ کو ملے ہیں ظاہر بات ہے میرا چوائس نہیں ہے they are given for me آپ کے لیے بھی گیون ہے ان میں کیا صلاحیتیں ہیں کون سی چیز زیادہ ہے کون سی کم اللہ جانتا ہے پھر جس ماحول میں مجھے پیدا کیا جس میں آپ کو پیدا کیا جو حالات میرے تھے جو آپ کے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھے ان دونوں چیزوں سے جو شے وجود میں آتی ہے وہ شاکلہ ہے وہ پیٹرن ہے جیسے کہ آپ کو کوئی دھات جس سے کوئی شے ڈھال کر بنانی ہے تو پہلے اس کا سانچا بناتے ہیں اس سانچے میں پھر اس دھات کو اس کو میلٹ کر کے جب اس کو پگھلا کر ڈالتے ہیں تو اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو یہ پیٹرن اب اس کے اندر آدمی نیکی کے لیے بدی کے لیے جو بھی کرتا ہے بھلائی کے لیے شاید اس پیٹرن کے اندر اندر کرے گا اس سے آگے نہیں جا سکتا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں one can not outgrow skin ہی آپ پھیل جائیں موٹے ہو جائیں وہ کھال اور پھیل جائے گی کھال سے باہر تو نہیں نکل سکیں گے کتنے ہی آپ فرما ہو جائیں تو یہ شاکلہ ہے اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو کام کرنا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس نے شاکلہ کون سا دیا تھا آپ کو اس کے حساب سے اس کی مناسبت سے حساب لے گا آپ سے لالی طلف اللہ اللہ فرم کو ہوا سمینا اسی کو حضور نے بیان فرمایا کہ کل معدنیات کی طرح ہے سونے کی اور ہے اور چاندی کی اور ہے تو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو زیادہ ہدایت پر ہے راستے پر راستے کے اعتبار سے بھیا سلون اکاری روح یہ ان تین سوالوں میں سے ایک تھا کہ جو پوچھے گئے تھے حضور سے امتحان جیسے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل دوسرے کیسے پہنچ گیا کیا ماجرا تھا ان کے پہنچنے کا ایسے یہ تین سوال ایک مرتبہ انہوں نے پوچھوائے تھے یہودیوں نے یہود کے علماء نے یہ محمد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھیے ان سے ذرا پہلی بات تو یہ پوچھیے کہ روح کی کیا حقیقت ہے دوسرے یہ ذوالقرنین کون تھے ان کے کیا حالات تھے تیسرے اصحاب کہف کون تھے تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے سوالوں کا جواب سورہ کہف میں ہے جو اگلی صورت ہے روح کے بارے میں یہاں مختصر جواب دیا جا رہا ہے یہ سلول کان روح یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے قل روح من امر ربی وما اوتی اللہ کلیلہ یہ آپ کے رب کے امر میں سے ہے یہ عالم امر کی شے ہے اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا عالم امر کا علم تم حاصل نہیں کر سکتے تمہارے لیے سارا علم جو ہے وہ عالم خلق کا علم ہے تمہاری یہ ساری جو علم سم اول بسر اول فواد اس کی رسائی جو ہے وہ عالم خلق تک ہوگی اس سے آگے نہیں عالم امر کی باتیں جو ہے عالم غیب ہے وہ تمہارے لیے اس پر تمہیں ایمان بالغیب لانا ہوگا اللہ یونون بالغیب وہ یقینی فلاح کا رض اللہ سے ہاں یہ جان لو کہ یہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے یہ روح جو ہے کچھ اور شے کہیں اور سے آئی ہے یہ عالم امر کی شے ہے عالم امر جیسا کہ میں نے عرض کیا یا فرشتے عالم امر سے متعلق ہیں یا ارواح انسانیہ یا ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے فرشتہ جب بات کرتا ہے تو وہ روح جس کو ہم کہتے ہیں وہی وہ بھی روح ہے تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق عالم امر سے ہے اور روح انسانی بھی انہیں میں شامل ہے فل سین رحمت رب کن فضل کان علیہ کا کبیرا اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانب وہی کی ہے یعنی یہ قرآن حکیم اسے ہم آپ سے سلب کر لیں لے جائیں آپ کے سینے سے محو کر دیں اسے خطاب بظاہر حضور سے ہے اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں مجھ پر اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں یہ اللہ کی دین ہے اللہ کی عطا ہے جو وہی انہیں عطا ہوئی ہے تو گویا کہ اسی بات کو موقع کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سب کر سکتے ہیں لات اجد تجد القا بھی علینا وکیلا اور پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی ایسی ہستی کہ جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے اللہ رحمت من رب اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے یعنی آپ کی طرف سے رحمت رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ نہ یہ وہی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا ان نفظ لہو کانا علیہ آرے کا کبیرا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا مطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے پوری کتاب لائیے قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے قل لائن اجتماع الانس والجن على ان یاتوب مسل حاضر قرآن کہہ دیجیے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں لا یاتون ولو ہی بعضهم کا نباز نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکیں گے ہاں وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں غلط صبر فنالاثی حاضر قرآن بنکل مسل اور ہم نے تو قرآن میں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے فابا اکثر الناس سے اللہ کفورا لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ اڑے ہوئے ہیں کفران نعمت پر وقال نو میں اب یہ آگئی تفصیل وہ جو معجزے مانگتے تھے وہ کہتے ہیں ہم ارگز نہیں مانیں گے آپ کو آپ کی تصدیق نہیں کریں گے حتہ رنا من ارد یمبو یہاں تک کہ آپ اسی سرزمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں اور تکون لگا جنت میں نقیل یا آپ کے لیے یہاں ایک باغ بن جائے پیدا ہو جائے جو کھجوروں کا باغ ہو وائنا بند اور اس میں انگوروں کی بھی بیلیں ہوں فتفجر اظہار خلال تفجیرہ اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں اور اس کچھ سما کما رام تعلینا کی کے سفر یا یہ کہ جیسے آپ کا خیال ہے کہ قیامت کی جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے تو آپ کا خیال ہے تو پھر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیے تو اس کے دستما کما کمال رام تالینا کس افن کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے اور تاکہ اب اللہ بل ملائے قبیلہ یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے وہ ہم رو در رو ان کو دیکھ لیں اور یہ کوڑا لگا بیت المن فن یا پھر آپ کے لیے ایک محل ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے اور ترقا پھر سوا یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں ولن الرقی یہ کہا تھا تنف دلا کتاب النفر ہو اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا کل کہہ دیجیے سبحان نہ ربی میرا رب پاک ہے ہل کن تو اللہ بشر ال رسولہ میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں رسول میں انسان ہوں صرف یہ کہ مجھ پر وہی آئی ہے اور وہ وہی میں تمہیں پہنچانے پر معمول ہوں بنیادی فرق یہ ہے باقی یہ کہ سیرت و کردار کا جو فرق ہے عظیم ہے وہ تم بھی جانتے ہو میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں لیکن نوعیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسا تم پیدا ہوئے ہو میرے والدین تھے میں بھی کھانا کھاتا ہوں میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں میں کاروبار کرتا رہا ہوں میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا یہ سب تمہیں معلوم ہے ہر کن تو اللہ بشر اور رسولہ میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ بشر ہوں اور رسول ممامر الخدا اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی اللہ کالو اباس بشر رسولہ مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا اب اس کے جو دلیل یہاں دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے لو کا نہ ملائے کا تو تمشور مطمئن کہہ دیجیے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اطمینان کے ساتھ نزل نہ علیہ سمائے بل کر رسولا تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا بات سمجھانا پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا انسانوں کے لیے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا انسانوں کے لیے تو انسان نمونہ ہو فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہو فرشتہ جو ہے آ بھی جائے یہاں پر تو کہیں گے صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے نہ اس کا جورو جاتا ہے اس کو تو کوئی ضروریات ہی نہیں ہے یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں ہمارے تو جوری جاتا ہے ہمارا رشتہ ہے ہمارے بچے ہیں ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے ہمیں یہ ہے ہمیں وہ ہے تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں ہاں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو بھیج دیتے اللہ مطمئنين بل عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم اے نبی کہہ دیجیے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ بہت رد و قدا ہو چکی ہے اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے ان لہکان اب باز ہی خبیرم بصیرہ اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے باخبر ہے میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت ہے اس کو بھی جانتا ہے وہ میں یاض اللہ فول محتد اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ میں فلن تجد له اولیاء اولیا بندونی اور جس کی کہ ضلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی ولی اس کے سوا وہ نہ یوم القیامت کے علاوہ جو بکم و سما اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن میدان حشر میں تو وہ منہ کے بل اوندھے چلیں گے اندھے ہوں گے گونگے ہوں گے پہرے ہوں گے ماباہ جہنم اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم کل خبت جیسے جیسے وہ بجھنے لگے گی جتنا ہم شعیرہ ہم اسے اور بھڑکا دیا کریں گے یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی شدت میں کمی آئے گی ہم اس میں پھر اضافہ کر دیں گے ظال کا جزا ہوں بے کفر کفرو اور یہ ان کے لیے جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیات ادا ہماری آیات کا وہ کالو اضا کرنا اظام اور رفاقہ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گی ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا لما علم اور خلقن جدیدہ تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخلیق کی صورت میں اب علم یا کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان اللہ نبی خلق والارض قادر کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہیں ان یخلق کا مسئلہ ہوں کہ ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دے تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تھا تمہاری طرح کا آدمی دوبارہ پیدا کرنے اس کے لیے مشکل کیوں ہو گیا بجار الحم اجل آج بفی اور ان کے لیے معین کر دے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں کسی طرح کا غیب اور شک نہیں ابس ضوالمون اللہ کفورا تو یہ ظالم جو ہیں یہ تو انکاری ہیں اور سوائے کفران نعمت کے اور آیات الہیہ کے کفر کے کوئی اور ربش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے کل لون تم کمل پورا خزائن رحمت ربی ہے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا اگر لام سک تم خشیت انصاف تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے تمہارے اندر تو اس قدر بخل ہے وکال السان و قطورہ انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ ولقد آفین آپ دیکھیے سورہ مبارکہ کا پہلا رکو جو تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ لیکن حضرت موسا علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دی دیوا کہنا موسل کتاب وجالنا بنی اسرائیل اور یہ واقعہ کب ہوا ہے کہ جبکہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے سیرائے سیما میں گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے لیکن اس مبارکہ کے آخری رقو میں پھر حضرت موسا کا ذکر آ رہا ہے یہ گویا کہ خاص اسلوب ہے اس قرآن مجید کی صورتوں کا خاص طور پر جو صورتیں کہ ایک ہی وقت میں خطبے کی شکل میں نازل ہوں ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات جو ہے ان کی ایک خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر خاص ربط ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے ورک نا موسا کسا آیاتی معیانات اور ہم نے موسا کو نو نشانیاں دی تھی روشن دو نشانیاں تو وہ تھیں کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی یعنی یہ کہ ایک آسا جو کہ وہ سانپ بن جاتا تھا یا اسدہ بن جاتا تھا اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کے جو چمکنے لگتا تھا اس کے بعد سات نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئی مختلف اوقات میں ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسا کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر چل جاتے رہے تو ان میں سے سنین نقص منت سبرات طوفان جراد یعنی ٹڈی دل کمل چتریاں غفادے یعنی مینڈک اور خون کی بارش یہ تمام جو ہے یہ سورہ آراف کے اندر تصویر گزر چکی ہے لقد آتے موسا کس آیات بینات فصل بنی اسرائیل اجزا ہوں تو ذرا پوچھ لو ان بنی اسرائیل سے کہ جب موسا ان کے پاس آئے فقال لہو فرعون تو فرعون نے ان سے کہا انی لازم لو کا یا موسا مشہور آ کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موسا تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے اب دیکھیے یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں صورت میں آیا ہے ان تک کا اللہ رجلم مشہور تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس کے اوپر شہر ہو گیا ہے یہی بات کہی گئی تھی حضرت ابوسا علیہ السلام سے فرعون نے کہا امنی لازم کا یا فرعون مشہور اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے لقد رب اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت ابو علیہ السلام ہے ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا پھر یہ فرعون جس سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے مالک بھی تھا تو اس سے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں اس میں تنتنا وہی ہے لقد علمتا تجھے خوب معلوم ہے ماند رہا اولائے نہیں اتارا ہی نشانیوں کو اللہ رب السماوات والارض مگر اسی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے بسائر سجھانے کے لیے دکھانے کے لیے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے وہ انی لازموں کا یا فرعون مسبورہ اور تو سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو تباہی اور ہلاکت کے کنارے تک پہنچ چکا ہے اب تیری بربادی اور تیری ہلاکت یقینی ہے فارادہ یہ سفید رحم لفظ تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے یعنی جو بھی اس نے شکل اختیار کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھ لو ظاہر بات ہے قوم کے استحصال کا اور اس کو ختم کرنے کا اس سے اور زیادہ عمدہ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے فاغرت نہ ہو امم ماہ جمیا تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اس کے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو وکل ممباد باد بنی اسرائیل اسکول العرب اور پھر ہم نے کہہ دیا بنی اسرائیل سے اس کے بعد اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ فیضا جا واد الآخرت جینا بکم لفیفہ جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا پچھلے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر یہ واد الآخرت مراد اکثر و بیشتر تو لیا گیا آخرت کا جب قیامت آئے گی یعنی تم زمین میں رہو قیامت آئے گی تم سب کو ہم جھاڑو پھیر کر جمع کریں گے سب کے سب جمع ہوں گے ایک میدان حشر میں آئیں گے سب کے سب جمع ہو جائیں گے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جو ہے جھاڑو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیا جاتا ہے ان کو وغیرہ کو دینا بھی کم لفیفہ تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو داعش کوڑا کا پیریڈ جو چل رہا تھا بنی عیسائی کی تاریخ کا جو شروع ہوئے ہوئے حضور کی بے کے وقت جو ہے پانچ سو برس ہو چکے تھے اور جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو گویا کہ ساڑھے پانچ سو برس ہو چکے تھے ان کے ڈایس کو اس لیے کہ چالیس برس کی عمر میں تو حضور پر وہی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم دس بارہ سال اور بیت چکے ہیں ساڑھے پانچ سو برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سر فلسطین سے اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے جس سزا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے اور جس سزا کی مزید توثیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اب یہ کنڈمڈ پرزنرس کے مانند ہیں کہ اب ان کی سزا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن ابھی باقی ہے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اور قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی ایگزیکیوشن ہوگی اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کے لیے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر یہ کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے تو در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور این ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا پھر بالآخر حضرت مسیح ہی زمین پر دوبارہ نازل کیے جائیں گے اور انہیں کس کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے واضح کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب کو جگہ جمع کر لیں گے واللہ عالم اب اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے وہ بالحق انزل نہ ہو بالحق نزل اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پڑھا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اثر وہ ظاہر نہیں ہوتا تھا اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورت طارق میں ہے وما ہوا قول فصل وما ہوا بل یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے ان اللہ یرفا بحاد کتاب اقوام المداء و بہی آخری اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا مسلمانوں کو اٹھایا عروج پر پہنچایا اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو ہمیں زمین پر گرا دیا از مہجوری ہے قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے تو شبنم برزمی زمیں دربغل داری کتابیں دئی وبل حق ہو ابل حق وما وماسلام اللہ و گیرا اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نذیر بنا کر خبردار کرنے والا وہ قرآن فرق نہ ہو اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیجا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے یہ تکرا ہوا اللہ سے اللہ تاکہ آپ یہ پڑھیں لوگوں پر لوگوں کو سنائیں پڑھ کر ٹھہر ٹھہر کر حالات کے مطابق جن حالات سے کہ آپ کی دعوت اور تحریک گزر رہی ہو اسی کی مناسبت سے آیات نازل ہوں سابقہ رسولوں کے حالات میں سے بھی جو واقعات کے اس دور کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے وہ نزل نہ ہو تنزیلا اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نبی کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ کھانا لاؤ ان العلم قبل یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اطلاع جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے یا خرون علی رستان تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجے میں گر پڑتے ہیں وہ یقین اور کہتے ہیں سبحان ربنا یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں سے اس وقت جب تک کہ براہ راست کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی حضور ابھی مدینہ نہیں آئے تھے دور دور سے خبریں آ رہی تھیں تو بعض لوگ ہوں گے کہ جو دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہے وقتی طور پر اٹھے ابھرے اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجے میں گرے اللہ کے سامنے وہ یقول سبحان ربنا انکان اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا اللہ کا تو وعدہ تھا اللہ نے کہا تھا کہ آخری نبی میں بھیجوں گا اللہ نے کہا تھا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ کتاب استثناء جو ہے الیکٹرانومی اس کا باب جو ہے ایٹین اس کی اٹھارہ اور انیسویں آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسا تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا ان کے بھائیوں میں سے بنی اسمائی کے بھائی بنی اسماعیل ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور لوگوں سے وہی کچھ کہے گا کہ جو میں اسے بتاؤں گا اب اس کی مشتاق آ گیا ان کا رب نہ مفولہ یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا وہ خزور افطان یقون اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے وہ یقید ہم خوشو آ اور ان کے اندر خوشو اور خزو کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے آیت تو ہے سجدہ کر لیجیے کہ عظیم خزانے ہیں معرفت خدا بندی کے اور توحید ربانی کے اسی طرح کی دو آیات آئیں گی سورہ کہف کے آخر میں قلد اللہ عبید الرحمان کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو ایما تدعو جس سے تم پکارو فلح الاسماء الحسن یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہر خیر ہر خوبی ہر بلائی ہر حسن ہر کمال ہر جمال جو بھی تم تصور کر سکتے ہو any good any beauty any perfection جس چیز کا تصور کرو وہ اللہ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے فلی اللہ الاسماء الحسنہ قلد اللہ عبد الرحمان ایما بے صلاح کا ولا تو خافت بے آ اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو مناجات کیا کرو نماز پہ تو نہ تو اپنی آواز بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو بکر بین ازال کا سبیرہ بلکہ اس کے بین بین ایک رویش اختیار کرو آخری آیت جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقع یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہم وزن پائے تھے پانچ انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا بیان ہے ایک آیت آئے الحمد للہ کہیے کل حمد کل شکر اللہ کے لیے اللہ دم یا تقی ولادا دوسری بات جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نہ بیٹا نہ بیٹی لم جلد ولم یورد سورہ اخلاص ولم یق شنی شریک الفل ملک نمبر تین اس کا کوئی سازی نہیں ہے پادشاہی میں تنہا مالک ہے مالک الملک کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے چوتھی بات ولم یا ولی من ظلم اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے تم دوستیاں نبھاتے ہو پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے دوست وقت پہ کام آئے گا تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے دوست ہے اس کی بات کیسے ٹال دی اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات بنوانی پڑے گی ضرورت ہو سکتا ہے اللہ کو کوئی احتیاط نہیں تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاطیں تمہاری کمزوریاں بھی وابستہ ہیں اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں یہ تصور ذہن سے نکال دو لہٰذا اللہ پر کوئی دھوس نہیں جما سکتا اللہ سے کوئی بات کوئی جبرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بنوا دے سکتا اور سب سے بڑی پھر پانچویں بات وہ کبر ہو تک اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے اور تکبیر کرو میں نے ترجمہ کیا ہے تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے ہم نے کہا اللہ بڑا ہے اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے طے ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے تمہاری عدالت کے اندر اللہ بڑا ہو معلوم ہو کہ اللہ کے قوانین کے خلاف جہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا محمد اللہ کو مہمان اللہ فلا کا الکافرون جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہاں ہے اللہ کو تو آپ نے مسجدوں میں بند کر دیا مسجدوں میں رہو بس یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے جو بھی ہے جو بھی ہم کچھ تصویر تحبیر کرتے رہیں گے بازار سے باہر مارکیٹ میں بھی کس کوئی اور چیز بڑی ہے گھر میں بھی بیوی بڑی ہے کیا کریں بیوی نہیں مانتی کیا کریں جی عورتیں نہیں مانتی بات تو واقعی غلط ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے لیکن کیا کریں عورتیں نہیں مانتی کون بڑا ہے بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے کبر ہو تک اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے تو یہ پانچ اسلوب ہیں اس میں کہ جو توحید کے بیان ہوئے بارک اللہ علی و فی و العظیم و ویا ویات و ملایات مسجد کی حقیقت